غزوہ موتا کا دن حضرت وروا بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے آٹھویں سال جماعت الاولا میں ایک لشکر موتا بھیجا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور فرمایا اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لوگوں کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے لوگ سامان اس سفر لے کر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے اس لشکر کی تعداد تین ہزار تھی جب یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ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 کہ اس آگ پر پہنچنے کے بعد واپسی کس طرح ہوگی اس پر مسلمانوں نے کہا اللہ تمہارے ساتھ رہے اور تم سے تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور رکھے اور تمہیں صحیح سالم ہمارے پاس واپس لائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ شعر پڑھے لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا ذات فرغ تقذف الزبدا لیکن میں تو رحمان یعنی اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تلوار کا ایسا جوڑا اور تلوار کا ایسا چوڑا وار چاہتا ہوں جس سے خوب جھاگ دار خون نکلے اوطانتا بیدی حران مجہزتا بحربت تنفذ الاحشاء والکبیدہ یا کسی پیاسے دشمن کے ہاتھوں پر چھیکا ایسا وار جو میرا کام تمام کر دے اور جو آنتوں اور جگر میں پار ہو جائے حتی یقال اذا مروا على جدثی ارشدہ اللہ من غازی وقد رشد تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ اس غازی کو ہدایت دے اور یہ تو ہدایت والا تھا پھر جب لوگ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا پھر یہ شعر پڑھے فثبت اللہ ما من حسن تثبیت موسیٰ ونصرا کالذی نصروا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھلائیاں آپ کو دے رکھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ایسے باقی رکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا تھا اور آپ کی ایسی مدد کرے جیسی اللہ نے ان کی کی تھی تفرست الخیر نافلتا اللہ ثابت البصری مجھے آپ میں خیر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میری نظر بالکل ٹھیک ہے انت الرسول فمن نوافلہ والوجہ منہ فقد ازرا به القدر آپ رسول ہیں جو آپ کے عطایا اور توجہ خاص سے محروم ہو گیا تو واقعی اس کی تقدیر کھوٹی ہے پھر سارا لشکر روانہ ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو رخصت فرمانے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو رخصت فرما کر واپس لوٹے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ شعر پڑھا خلف السلام علی ریم ودھر نخری قیل اور و خلیلی سلام اس ذات اقدس پر جس کو میں نے کھجوروں کے باغ میں رخصت کیا ہے وہ بہترین رخصت کرنے والے اور بہترین دوست ہیں پھر یہ لشکر روانہ ہو گیا اور ملک شام کے شہر معان پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ہرقل ایک لاکھ رومی فوجی لے کر ملک شام کے علاقہ بلقہ کے شہر معاب میں ٹھہرا ہوا ہے اور لخم اور جدام اور قین اور بہرا اور بلی قبیلوں کے ایک لاکھ آدمی جمع ہو کر ہرقل کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ان کا سردار قبیل بلی کا ایک آدمی ہے جو اس کے قبیل عراشہ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے مالک بن زافلہ کہا جاتا ہے جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی تو معان میں دورہ ٹھہر کر اپنے اس معاملے میں غور کرتے رہے اور پھر یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر اپنے دشمن کی تعداد بتاتے ہیں پھر یا تو آپ ہماری مدد کے لیے اور آدمی بھیجیں گے یا کسی اور مناسب بات کا ہمیں حکم فرمائیں گے جسے ہم پورا کریں گے اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی ہمت بڑھائی اور انہیں حوصلہ دلایا اور کہا اے میری قوم اللہ کی قسم جس شہادت کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو حقیقت میں تم اسی کی تلاش میں نکلے ہو ہم لوگوں سے جنگ تعداد اور طاقت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ ہم تو لوگوں سے جنگ اس دین کی بنیاد پر کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے لہذا چلو دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ضرور ملے گی یا تو دشمن پر غلبہ یا اللہ کے راستے کی شہادت اس پر لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے چنانچہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے جب بلقہ علاقے کی سرحد پر پہنچے تو ہرقل کے رومی اور عربی لشکر بلقہ کی مشارف نامی بستی میں مسلمانوں کو ملے پھر دشمن قریب آ گیا اور مسلمان موتا نامی بستی میں اکٹھے ہو گئے اور وہاں جنگ ہوئی مسلمانوں نے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے لشکر کو ترتیب دی اور مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ پر بنو عدرہ کے قطبہ من قطادہ رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر عبایہ بن مالک رضی اللہ عنہ انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا پھر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور بڑے زور کی جنگ ہوئی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والے جھنڈے کو لے کر بہادری سے لڑتے رہے آخر دشمن کے نیزوں سے زخمی ہو کر شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھنڈے کو لے لیا اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی حضرت جعفر ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے تبرانی میں اس جیسی حدیث حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو لے لیا اور جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کے پاؤں کاٹ دیے اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے جنگ میں گھوڑے کے پاؤں کاٹے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو چکے تھے اور میں یتیم تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھا وہ سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر اپنے اس سفر میں مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے اللہ کی قسم ایک رات اچھل رہے تھے کہ میں نے ان کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت اربع بعد الحسائی اے میری اونٹنی جب تم مجھے قریب کر دے گی اور مقام حصہ کے بعد چار دن کی مسافت تک تو میرے کجاوے کو اٹھا کر لے جائے گی فشا انو کی ان و خلا کی ولا ارجع الى اہلی ورائی تو پھر تو نعمتوں میں آرام سے رہنا اور تیری مذمت نہ ہوا کرے گی کیونکہ میں تو وہاں جا کر دشمنوں سے لڑائی میں شہید ہو جاؤں گا اس لیے سفر میں تجھے لے جانے کی مجھے ضرورت نہ رہے گی اور خدا کرے کہ میں اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس نہ جاؤں وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام بیرال مستنحصوی اور وہاں سے مسلمان واپس آ جائیں گے اور مجھے سرزمین شام میں وہاں چھوڑ آئیں گے جہاں میرا آخری قیام گاہ ہوگا وردگی کل دی نصب قریب الرحمنی منقطع الخائی اور میرے شہید ہو جانے کے بعد تجھے میرے وہ رشتہ دار واپس لے جائیں گے جو رحمان کے تو قریب ہوں گے لیکن مجھ سے ان کا بھائی چارہ میرے مننے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوگا هنالك لا طلع بعل ولا نخل ہوا روائي اور اس وقت مجھے نہ تو خدرہ و درخت کے پھل کی پرواہ رہے گی اور نہ پانی سے سیراب ہونے والی کھجوروں کے پھل کی پرواہ رہے گی حضرت بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے یہ اشعار سنے جن میں تمنا شہادت کا اظہار تھا تو میں رو پڑا اس پر انہوں نے مجھے کوڑا مارا اور کہنے لگے او کمینے اللہ اگر مجھے شہادت نصیب فرما دے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے میں شہید ہو جاؤں گا تم میرے کجاوے پر بیٹھ کر مدینہ واپس چلے جانا حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رضائی باپ جو کہ قبیلہ بنو عمر بن عوف کے تھے انہوں نے مجھ سے بیان فرمائے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لے لیا اور پھر جھنڈا لے کر اپنے گھوڑے پر آگے بڑھے وہ دشمن سے لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہتے تھے لیکن طبیعت میں اس بارے میں کچھ تردد محسوس کیا تو یہ اشعار پڑھ کر اپنی طبیعت کو آمادہ کیا اقسم تو اے میرے نفس تجھے قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ تجھے نیچے اترنا ہوگا خوشی سے اتر یا ناگواری سے ان اجلب الناس وشد ملی مالی اراکی تکرہین الجنہ اگر کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہ لڑنے کے زور میں اونچی آوازیں نکال رہے ہیں تو تو بزدل مت بن کیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جانے کو پسند نہیں کر رہا ہے كنت مطمئنہ هل انت الا اللہ في شن اور تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے بڑا لمبا زمانہ ہو گیا ہے اور تو مشکیزے کے تھوڑے سے پانی کی طرح ہے کہ نامعلوم کب ختم ہو جائے اور یہ اشار بھی پڑھے یا نفس اللہ تموتی هذا حمام الموت وقد سلیتی اے میرے نفس اگر تو قتل نہیں ہوگا تو ایک نہ ایک دن مرنا تو پڑے گا اور یہ موت کا تقدیر میں لکھا ہوا فیصلہ ہے جس میں تجھے داخل کر دیا گیا ہے وما میں تمّائی تھی فقط اڑتی تھی انتفاری تھی تو نے جس چیز کی تمنا کی تھی وہ تمہیں دے دی گئی ہے اگر تو ان دونوں یعنی حضرت زید اور حضرت جعفر جیسا کام کرے گا تو تو ہدایت پالے گا پھر حضرت عبداللہ بن دوا رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر گئے اور پھر انہیں ان کے ایک چچا زاد بھائی نے ہڈی والا گوشت لا کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کے ذریعے اپنی کمر کو مضبوط کر لو کیونکہ تمہیں ان دنوں بہت تکلیف اور بھوک برداشت کرنی پڑی ہے انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ گوشت لے کر ایک دفعہ دانتوں سے توڑ کر کھایا کہ اتنے میں انہوں نے لشکر کے ایک کونے سے لوگوں کے اکٹھا ہو کر ہلنا بولنے کی آواز سنی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو جان کی بازی لگا رہے ہیں اور تو دنیا میں لگا ہوا ہے پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا اور اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے اور کافروں سے جنگ شروع کر دی آخر شہید ہو گئے حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رضائی باپ نے جو کہ بنو مرہ بن عوف کے تھے اور وہ اس غزو موتا میں شریک ہوئے تھے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ اپنے سر گھوڑے سے اترے اور پھر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے یا حبد الجنت وقت غابوہا طیبت و بارد شرابوہا اے لوگوں کیا ہی اچھی چیز ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا جنت بہت ہی عمدہ چیز ہے اور اس کا پانی خوب ٹھنڈا ہے وَالرُّومُ رُومٌ قَدَّنَا منقدن كَافِرَةً بَعِيدَةً ہے علیہ اذا لاقیتها ضرابها رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے یہ لوگ کافر ہیں اور ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے جب میدان جنگ میں ان کا سامنا ہو گیا ہے تو اب ان کو تلوار سے مارنا مجھ پر ضروری ہو گیا ہے اللہم صلی علی سیدنا نہ ومحبوبنا و مولانا محمد مبارک و سلم سبحان رب العزت عما یصفون وسلام و سلام العالم و للہ رب العالمین جنگ امامہ کا دین حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب جنگی امامہ کے دن مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے مسلمانوں کو شروع میں شکست ہو گئی اور مسلمہ کذاب کا قبیل حنیفہ مسلمانوں کی پیادہ فوج پر غالب آ گیا حضرت زید بن خطاب مسلمانوں سے کہنے لگے اپنی قیام گاہوں کو واپس نہ جاؤ کیونکہ پیادہ فوج کو شکست ہو گئی ہے پھر بلند آواز سے زور زور سے کہنے لگے اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنے ساتھیوں کے بھاگنے کی معذرت پیش کرتا ہوں اور محکم بن تفیل نے جو فتنہ اٹھا رکھا ہے میں اس سے بالکل بری ہوں پھر جھنڈے کو مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھے اور دشمن میں گھس کر تلوار چلانی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے رحمت اللہ علیہ اور جھنڈا گرنے لگا تو اسے حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر تمہاری طرف سے کافر حملہ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر میری جانب سے کافر تم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں بہت برا حامل قرآن ہوں یعنی میں کافروں کے تمام حملے روکوں گا اور ادھر سے انہیں آگے نہیں آنے دوں گا اور حضرت زید بن خطاب بارہ ہجری میں شہید ہوئے حضرت بن ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتی ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے یمامہ اور مسلمہ کذاب کے مرتدین سے لڑنے کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا تو اس مطالبہ پر تیار ہونے والے مسلمانوں کو لے کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ چلے جب مسلمانوں کا مسلمہ اور بنو حنیفہ سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو تین مرتبہ شکست ہوئی اس پر حضرت ثابت اور حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تو ہم اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے اور پھر انہوں نے اپنے لیے گھڑا کھودا اور ان دونوں نے اس میں داخل ہو کر کافروں سے لڑنا شروع کر دیا اور شہید ہونے تک لڑتے رہے گڑے میں اس لیے داخل ہوئے تاکہ میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں حضرت محمد بن ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگی امامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تو ایسے نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ وہ اپنے لیے گڑا کھود کر اس میں کھڑے ہو گئے اور اس دن معاجرین کا جھنڈا ان کے پاس تھا پھر انہوں نے لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے اللہ ان پر رحم فرمائے ان کی شہادت جنگ عبامہ کے دن بارہ ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابو سعید آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان میرے لیے کھولا گیا ہے میں اس کے اندر داخل ہو گیا پھر وہ آسمان بند کر دیا گیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی میں نے ان سے کہا اللہ کی قسم تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے چنانچہ میں نے جنگ یمامہ کے دن دیکھا کہ حضرت عباد بن بشر بلند آواز سے انصار کو کہہ رہے تھے کہ اپنی تلواروں کی میانیں توڑ دو کیونکہ اب اتنی زوردار لڑائی کرنی ہے جس سے تلواریں ٹوٹ جائیں گی اور دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ تم ہم انصاروں کو اوروں سے الگ کر دو تم ہم انصاروں کو اوروں سے الگ کر دو تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری امتیازی بہادری اور جان دینے کے جذبے کو دیکھ کر ہمت کریں چنانچہ انصار کے چار سو آدمی ایک طرف الگ ہو کر جمع ہو گئے اور ان میں اور کوئی بھی نہیں تھا حضرت عباد بن بشر حضرت ابو دجانہ اور حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ ان چار سو کے آگے آگے چل رہے تھے چنانچہ چلتے چلتے یہ اس باغ کے دروازے تک پہنچ گئے جس کے اندر مسلمہ کذاب اپنا لشکر لے کر ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہنچ کر ان حضرات نے زبردست جنگ کی اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے چنانچہ میں ان کے چہرے سے ان کو پہچان نہ سکا کہ چہرے پر زخم بہت زیادہ تھے البتہ ان کے جسم میں ایک اور نشانی تھی جس سے میں نے ان کو پہچانا حضرت جعفر بن عبداللہ بن اسلم ہمدانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ عوامہ کے دن مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو عقیل النفی رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے ان کو تیر کندھوں اور دل کے درمیان لگا ہوا تھا جو لگ کر ٹیڑھا ہو گیا جس سے شہید نہ ہوئے پھر وہ تیر نکالا گیا اور ان کی بائی یعنی اس تیر کے لگنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی یہ شروع دن کی بات ہے پھر انہیں اٹھا کر ان کے خیمے میں لایا گیا جب لڑائی گھمسان کی ہونے لگی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنی قیام گاؤں سے بھی گزر گئے اور ابو عقیل اپنے زخم کی وجہ سے کمزور پڑے ہوئے تھے انہوں نے حضرت مان بن عدی رضی اللہ عنہ کی آواز سنی وہ انصار کو بلند آواز سے لڑنے کے لیے ابھار رہے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کرو اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے دشمن پر دوبارہ حملہ کرو اور حضرت مان لوگوں کے آگے آگے تیزی سے چل رہے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ انصار کہہ رہے تھے کہ ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو چنانچہ ایک کر کے انصار ایک طرف جمع ہو گئے اور مقصد یہ تھا کہ لوگ جم کر لڑیں گے اور بہادری سے آگے بڑھیں گے اور دشمن پر جا کر حملہ کریں گے اس سے تمام مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے اور حوصلے بڑھ جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عقیل انصار کے پاس جانے کے لیے کھڑے ہوئے میں نے کہا اے ابو عقیل آپ کیا چاہتے ہیں آپ میں لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں انہوں نے کہا اس منادی نے میرا نام لے کر آواز لگائی ہے میں نے کہا وہ تو کہہ رہا ہے اے انصار لڑنے کے لیے واپس آؤ وہ زخمیوں کو واپس بلانا نہیں چاہتا ہے وہ تو ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو لڑنے کے قابل ہیں حضرت ابو عقیل نے کہا کہ انہوں نے انصار کو بلایا ہے اور میں چاہے زخمی ہوں لیکن میں بھی انصار میں سے ہوں اس لیے میں ان کی پکار پر ضرور جاؤں گا چاہے مجھے گھٹنوں کے بل جانا پڑے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل نے اپنی کمر باندھی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور پھر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے انصار جنگ حرین کی طرح دشمن پر دوبارہ حملہ کرو چنانچہ حضرات انصار جمع ہو گئے اللہ ان پر رحم فرمائے اور پھر مسلمانوں سے آگے آگے بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے یہاں تک کہ دشمن کو میدان جنگ چھوڑ کر باغ میں گھس جانے پر مجبور کر دیا مسلمان اور دشمن ایک دوسرے میں گھس گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان تلواریں چلنے لگی حضرت ابن عمر فرماتے کہ میں نے حضرت ابو عقیل کو دیکھا کہ ان کا زخمی ہاتھ کندھے سے کٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا اور ان کے جسم میں چودہ زخم تھے جن میں سے ہر زخم جان لیوا تھا اور اللہ کا دشمن مسلمہ قتل ہو گیا حضرت ابو عقیل زمین پر زخمی پڑے ہوئے تھے اور ان کے آخری سانس تھے میں نے جھک کر ان سے کہا کہ اے ابو عقیل انہوں نے کہا لبیک حاضر ہوں اور لڑکڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا کہ فتح کس کو ہوئی ہے میں نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے اور میں نے بلند آواز سے کہا اللہ کا دشمن قتل ہو چکا ہے اس پر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انتقال فرما گئے اللہ ان پر رحم فرمائے حضرت ابن عمر فرماتے کہ مدینہ واپس آنے کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ساری کارگزاری سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے وہ ہمیشہ شہادت مانگا کرتے تھے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے تھے اور شروع میں اسلام لائے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگی امامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو لگا کر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے میں نے ان سے کہا چچا جان کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمان شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے تم لوگوں نے شکست کھا کھا کر اپنے مقابل دشمن کو بہت بری عادت ڈال دی ہے اے اللہ ان مرتدین نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے میں اس سے بھی بری ہوں اور ان مسلمانوں نے جو کیا ہے کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بری ہوں پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ جب جنگی امامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مرتدین سے بیزار ہوں اور یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی بیزار ہوں اور میں مسلمانوں سے بھی بیزار ہوں اور مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بیزار ہوں اور ایک آدمی باغ کی دیوار میں ایک شگاف والی جگہ پر کھڑا ہوا تھا انہوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے جنگی ارموک کا دن حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ بن ابی جال رضی اللہ عنہ جنگ یعنی جنگی ارموک کے دن شہادت کے شوق میں سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے تو ان سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اکرمہ ایسے نہ کرو کیونکہ تمہارا قتل ہو جانا مسلمانوں پر بڑا شاک ہوگا حضرت اکرما نے کہا اے خالد مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت کچھ کرنے کا موقع ملا ہے اور میں اور میرا باپ ہم دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں سب سے زیادہ مخارف تھے اور سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور یہ کہہ کر حضرت اکرمہ پیدل آگے بڑھے اور شہید ہو گئے حضرت ابو عثمان غسالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ جنگی ارموک کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کئی میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ہے تو کیا میں آج تم لوگوں سے شکست کھا کر بھاگ جاؤں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے پھر بلند آواز سے کہا کہ مرنے پر کون بیعت ہوتا ہے چنانچہ ان کے چچا حضرت حارث بن حشام اور حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ نے چار سو مسلمان سرداروں اور شہ سواروں سمیت بیعت کی اور انہوں نے حضرت خالی رضی اللہ عنہ کے خیمے کے سامنے خوب زوردار لڑائی کی اور سارے ہی زخموں سے چور ہو گئے لیکن وہ سارے اپنی جگہ جمے رہے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہیرا اور ان میں سے ایک بڑی مخلوق شہید ہو گئی جن میں حضرت زرار بن ازور بھی تھے حضرت سیف کی روایت بھی اسی جیسی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ چار سو مسلمان اکثر شہید ہو گئے کچھ ان میں سے بچ گئے جن میں حضرت زرار بن ازور بھی تھے صبح کو حضرت اکرمہ بن ابی جال اور ان کے بیٹے حضرت عامر دونوں حضرت خارد رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے یہ دونوں خوب زخمی تھے حضرت خارد نے حضرت اکرمہ کا سر اپنی ران پر اور حضرت عمر کا سر اپنی پڈلی پر رکھا اور وہ ان دونوں کے چہرے کو صاف کر رہے تھے اور ان کے حلق میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ ابن حنتما یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم لوگ شہید نہیں ہوں گے لیکن اللہ نے ہمیں شہادت عطا فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اللہ کے راستے میں شوق شہادت کے قصے حضرت ابو البختری اور حضرت مصرا فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے لیکن شہید نہیں ہو رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا کر کہتے ہیں اے امیر المؤمنین یہ فلا دن ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس دن شہید ہونے کی خوشخبری دی تھی وہ دن یہی ہے حضرت علی جواب میں فرماتے ارے اپنے اس خیال کو جانے دو اس طرح تین مرتبہ ہوا پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا جسے انہوں نے پی لیا پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دودھ ہی وہ چیز ہے جسے میں دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں پیوں گا پھر کھڑے ہو کر جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سنان دو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے غلام سے پینے کی کوئی چیز منگوائی وہ ان کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا چنانچہ انہوں نے وہ دودھ پیا اور پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے آج میں اپنے محبوب انسانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملوں گا آگے مزید حدیث ذکر کی حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو جنگ صفین کے دن جس دن وہ شہید ہوئے اونچی آواز سے کہتے ہوئے سنا میں جبار یعنی اللہ تعالیٰ سے ملوں گا اور حور عین سے شادی کروں گا آج ہم اپنے محبوب انسانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری توشہ دودھ کی لسی ہوگی اور وہ میں پی چکا ہوں اور اب میں دنیا سے جانے والا ہوں حضرت آس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ کچھ گنگنا رہے تھے میں نے ان سے کہا اللہ نے تمہیں نشار کے بدلے ان سے بہتر چیز یعنی قرآن عطا فرمایا ہوا ہے تم قرآن پڑھو انہوں نے کہا کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں اپنے بستر پر مر جاؤں گا نہیں اللہ کی قسم اللہ مجھے اس نعمت شہادت سے محروم نہیں فرمائیں گے میں اکیلا سو کافروں کو قتل کر چکا ہوں اور جن کو میں نے دوسروں کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے وہ ان کے علاوہ ہیں حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب جنگ عقبہ کے دن فارس میں مسلمان شکست کھا کر ایک کونے میں سمٹ آئے تھے تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک آدمی اسے پیچھے سے آنک رہا تھا پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم نے اپنے مقابلہ والوں کو بہت بری عادت ڈال دی ہے کہ ہر دفعہ ان سے شکست کھا لیتے ہو یہ کہہ کر انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور وہ خود اس دن شہید ہو گئے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طبعی موت سے انتقال ہوا اور انہیں شہادت کی موت نہ ملی اور ان کا مقام میری نگاہ میں بہت کم ہو گیا اور میں نے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو کہ دنیا سے بہت زیادہ کنارہ کش تھا اور یوں مر گیا ہے اور اسے شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے تو ان کا درجہ میری نگاہ میں یوں ہی کم رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وصال ہو گیا اور انہیں شہادت نہ ملی تو میں نے کہا کہ تیرا ناس ہو ہمارے بہترین لوگ یوں ہی شہادت کے بغیر وفات پا رہے ہیں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یوں ہی انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ تیرا ناس ہو ہمارے بہترین لوگ یوں ہی وفات پا رہے ہیں چنانچہ حضرت عثمان کا میری نگاہ میں وہی درجہ ہو گیا جو ان کا پہلے تھا حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو مجھے بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ میں جس دشمن کے مقابلے کے لیے نکلا ہوں اس سے میں نے اپنا حق پورا لیا ہے یعنی ہمیشہ اپنے دشمن کو شکست دی ہے میں پورا بہادر نہیں ہوں لیکن تم مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہیں لوگوں نے کہا پھر تو ہم نہیں جانتے آپ ہی بتائیں کہ کون ہیں انہوں نے کہا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا تو ہم نے کہا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرق آپ کی طرف نہ آ سکے اللہ کی قسم اس وقت کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی ہمت نہ کر سکا دشمن کا خوف بہت ہی زیادہ تھا بس ایک حضرت ابو بکر ہی ایسے تھے جو تلوار سوت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراہنے کھڑے ہوئے تھے جب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کرتا تو حضرت ابو بکر فوراً لپک کر اس کی طرف جاتے یہ حضرت ابو بکری تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے اعلان ہجرت کی چنانچہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور کچھ تیر ترکش سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور بیت اللہ کے پاس آئے وہاں صحن میں قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑھی پھر مشرقین کے ایک ٹولی کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمام چہرے بد شکل ہو جائیں جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے ہاتھ دو بیٹے اور اس کے اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ مجھ سے اس وادی کی پرلی جانب آ کر ملے پھر آپ وہاں سے چل پڑے ایک بھی آپ کے پیچھے نہ جا سکا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ وحد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھے افاطمہ کی سیف غیر ذمیمی فرست بری عدید ولا بلئیمی اے فاطمہ یہ تلوار لے لو جس میں کوئی عائب نہیں ہے اور نہ تو ڈر کی وجہ سے مجھ پر کبھی کبھی تاری ہوتی ہے اور نہ میں کمینہ ہوں لعمری لقد ابلیت فی نصر احمد ومرضات رب بالعباد علیمی میری عمر کی قسم حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے تو حضرت سال بن حنیف اور حضرت ابن سما نے بھی خوب عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کا بھی نام لیا جسے معلّہ راوی بھول گیا اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا اے محمد آپ کے والد کی قسم یہ غمخاری کا موقع ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبرائیل یہ علی تو مجھ سے ہیں حضرت جبرائیل نے عرض کیا میں آپ دونوں کا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ وحد کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا یہ تلوار لے لو اس میں کوئی عائب نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اچھی طرح سے جنگ کی ہے تو حضرت سال بن حنیف رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ سواق بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے بھی خوب اچھی طرح جنگ کی ہے حضرت عبید اللہ بن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن عبر بن ود بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیے نکلا جب وہ اور اس کے گھوڑے کے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی آدمی دو باتوں کی دعوت دے گا تم ان دو میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے اس نے کہا ہاں میں نے یہ عہد کیا تھا حضرت علی نے کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں ابر نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر حضرت علی نے کہا میں مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں ابر نے کہا اے میرے بھتیجے مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں حضرت علی نے کہا لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر عمر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی کی طرف بڑھا دونوں اپنی سواریوں سے اترے اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا پھر لڑائی شروع ہو گئی آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو قتل کر دیا ابن صاحب کہتے ہیں کہ بن عبدود ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا نبی اللہ میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں آپ نے فرمایا یہ عمر ہے بیٹھ جاؤ پھر عمر زور سے پکارا کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے ہو حضرت علی نے پھر ہو کر کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ امر نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلے کے لیے آنے کی دعوت دی اور رابی نے اس کے اشعار کا بھی تذکرہ کیا پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں آپ نے فرمایا یہ امر ہے حضرت علی نے کہا چاہے عمر ہو میں جانے کو تیار ہوں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی وہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے لا تعجلن فقد اتاک مجیب غیر عاجز ہرگز جلدی نہ کر کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو عاجز نہیں ہے فی نیت و بصیرت و صدق منجا جا کل فائز یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں کیونکہ سچی اور کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے انی لارجو نقیمک علی کا ناحیت الجنائز مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوحہ کرنے والیوں کو میں تیرے اوپر نوحہ کرنے کے لیے کھڑا کر دوں گا من ضربت عند غبتر میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا عمر نے حضرت علی سے پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا میں علی ہوں عمر نے کہا کہ کیا تم عبد مناف یا ابو طالب کا نام ہے کہ بیٹے ہو انہوں نے کہا ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں عمر نے کہا اے میرے بھتیجے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے حضرت علی نے کہا لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سونت لی وہ تلوار آگ کے شولے کی طرح چمکدار تھی پھر غصے میں بھرا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کھال والی ڈال لے کر اس کے سامنے آئے امر نے حضرت علی کی ڈال پر تلوار کا ایسا زوردار حملہ کیا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی جس سے سر زخمی ہو گیا حضرت علی نے اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گرنے سے بہت سا غبار اڑا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی اس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی نے کو قتل کر دیا ہے اس وقت حضرت علی اشعار پڑھ رہے تھے آلی تقتحم الفوارس کیا گھوڑے سواریوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے اے میرے ساتھیوں تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا اليوم يمنعني الفرار حفیظتی اور فی الرأس لیس بنابی میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا ہے پھر یہ اشعار پڑھے عبد الحجارت من صفاحت رأیه وعبدت رب محمد بصوابی اس نے اپنی احمقان رائے سے پتھروں کی عبادت کی اور میں نے اپنی درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کی فصدین ترخت متن کل جلدی بین دکا کیوں جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے کھجور کا تنا سخت زمین اور ٹینوں کے درمیان پڑا ہوا ہو عن اثوابه ولو انوا كنت المقطر المقطربنی اصوبی میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے اور یوں میں پاک دامن رہا اور اگر میں گر جاتا تو میرے کپڑے چھین لیتا لا تحسبن اللہ یا معشر الاحزابی اے کافروں کی جماعتوں یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے پھر حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے اس یعنی عامر بن عبدود کی زیرہ کیوں نہیں لے لی کیونکہ عربوں کے پاس اس زیرہ سے بہتر زیرہ نہیں ہے حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس پر تلوار کا وار کیا اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچزاد بھائی کی اس حال میں زیرہ اتار لوں حضرت سلمہ من اقوا رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ بنو فزارہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واپس آ کر ابھی ہم لوگ تین دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ بھی اس غزوے میں تھے اور وہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے واللہ لولا انت ولا ولا تصدقنا اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے یعنی آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے وَنَحْنُ مِن فَضْلِكَ مَسْتَغْنَيْنَا فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا الاقدام الا قینا ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں تو ہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان اشعار کو پڑھنے والا کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عامر حضور نے فرمایا اے عامر تیرا رب تیری مغفرت فرمائے راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا دی ہے تو ضرور شہید ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے یہ دعا سن کر انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حضرت عامر سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہوتا یعنی آپ یہ دعا حضرت عامر کو نہ دیتے تو وہ اور زندہ رہتے اب تو وہ شہید ہو جائیں گے پھر ہم لوگ خیبر پہنچے تو یہود کا پہلوان مرحب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا اور یہ پڑھتا ہوا باہر نکلا بطل مجرب اذا الحروب تلحب سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ شور ازن لڑائیاں سامنے آتی ہیں حضرت عامر مرحب کے مقابلے کے لیے اشار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے قد علمت خیبر ان عامر شاک السلاح بطل مغامر سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مولک مقامات میں گھسنے والا بہادر ہوں ان دونوں کے آپس میں تلوار سے دو دو ہاتھ ہوئے مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں گھس گئی حضرت عامر نے مرحب کے نچلے حصے پر حملہ کیا حضرت عامر کی تلوار آ کر خود ہی ان کو لگ گئی جس سے شعر کٹ گئی اور اسی سے یہ شہید ہو گئے حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عامر کا سارا عمل رائے گا گیا کیونکہ انہوں نے خودکشی کی ہے میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہیں کیا ہوا میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کا سارا عمل رائگاہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بات کس نے کہی میں نے کہا کہ آپ کے چند صحابہ نے حضور نے فرمایا ان لوگوں نے غلط کہا عامر کو تو دوگنا اجر ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان کی آنکھ دکھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آیا آپ نے ان کی آنکھ پر لعاب میں مبارک لگایا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا پھر وہی اپنے اشعار پڑھتا ہوا باہر نکلا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح مجرب عید الحروب اقبل التلحب اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی اشعار پڑھتے ہوئے نکلے أنا أمي حيدرا كليث غابات كريه ہائی درا کلئی تھی غابت میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں میں دشمنوں کو پورا پورا ناپ کر دوں گا جیسے کہ کھلے پیمانے میں پورا پورا دیا جاتا ہے یعنی میں دشمن میں وسیع پیمانے پر خوریزی کروں گا چنانچہ حضرت علی نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا اس روایت میں اسی طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قتل کیا ہے اور ایسے ہی امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن موسیٰ بن عقبہ نے امام زوری سے روایت نقل کی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہیں اور اسی طرح محمد بن اسحاق نے اور واقعی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات سے نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے کے قریب پہنچے تو قلعہ والے لڑنے کے لیے قلعہ سے باہر آ گئے چنانچہ حضرت علی نے ان سے جنگ شروع کر دی ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی پر تلوار کا زوردار حملہ کیا جس سے حضرت علی کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی حضرت علی نے فوراً قلعے کا دروازہ اکھیڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا پھر میں نے سات اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹ دیں لیکن ہم آٹھ آدمی اسے پلٹ نہ سکے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعے کے اندر چلے گئے اور اس طرح اس کو فتح کر لیا بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو چالیس آدمی اسے نہ اٹھا سکے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ستر آدمیوں نے اپنا پورا زور لگایا تب دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا تھا اسی پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعہ کو فتح کیا تھا بعد میں تجربہ کیا گیا تو چالیس آدمی ہی اسے اٹھا سکے حضرت بن عبید اللہ اللہ رضی عنہ کی بہادری حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میں رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا نحن غالب و مالکی نذب رسول رسولنا المبارکی ہم قبیل غالب اور قبیل مالک کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اپنے مبارک رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہیں نضرب عنہ القوم فی المعارکی ضرب صفاح القوم فی المبارکی اور میدان جنگ میں ہم دشمنوں کو تلوار مار مار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹا رہے ہیں اور ہم ایسے مار رہے ہیں جیسے کہ اونچے کوہان والی موٹی اونٹنیوں کو بیٹھنے کی جگہ میں کناروں پر مارا جاتا ہے یعنی جب انہیں دبا کر کے گوشت بنایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو احد سے واپس ہوتی ہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم طلحہ کی تعریف میں کچھ اشعار کہو چنانچہ حضرت حسان نے اشعار کہے وَطَلْحَةُ يَوْمَ الشِّعْبِ آسَى مُحَمَّدًا عَلَى سَيْعَةٍ ضَاقَتْ عَلَيْهِ وَشَقَّتِ اور گاٹی کے دن طلحہ نے تنگی اور مشکل کی گھڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح غمخاری کی اور ان پر جانی تاری کی یقی بکفی الرماح واسلمت اشاجعه تحت السیوف فشلتی اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے اردو صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزوں سے بچاتے رہے اور اردو صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پورے تلواروں کے نیچے کر دیے جس سے وہ پورے شل ہو گئے الا محمد اقام اور حتیثی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے آگے تھے اور انہوں نے اسلام کی چکی کو ایسا کھڑا کیا کہ وہ مستقل چلنے لگی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کی تعریف میں اشعار کہے ہما نبی الہدا والخیل تتبعہ حتی اذا ما لاقو حام عن الدین طلحہ نے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی حالانکہ سوار آپ کا پیشہ کر رہے تھے یہاں تک کہ جب وہ سوار قریب آ جاتے تو یہ دین کی خوب حفاظت کرتے صبر على الطعن اذ ولت حماتهم والناس من بين مهدي ومفتوني جب لوگوں کی حفاظت کرنے والے پیٹ پیر کر بھاگ رہے تھے اس وقت انہوں نے نیزوں پر صبر کیا اور اس دن لوگ دو طرح کے تھے ہدایت یافتہ مسلمان اور فتنے میں مبتلا کافر یا طلحت ابن عبید عبید اللہ اللہ قد وجبت وزویت المحلعینی اے طلحہ بن تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی اور خوبصورت اور آہو چشم بوروں سے تمہاری شادی ہو گئی اور ان کی تعریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شعر کہا حما نبي الهدى بالسيف منصرتا لما تولى جميع الناس وانكشفوا جب تمام لوگوں نے پشت پھیر لی اور شکست کھا گئے اس وقت اللہ نے ننگی تلوار سے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے سچ کہا اور حضرت طلحہ کی جنگ کرنے کے واقعات صفا دو انسٹھ پر گزر چکے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے تلوار سوتنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں ایک دن وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے یعنی آرام کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے یہ سنتے ہی فوراً ستی ہوئی ننگی تلوار لے کر باہر نکلے یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے کو بالکل آمنے سامنے آ کر ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زبیر تمہیں کیا ہو گیا انہوں نے عرض کیا میں نے سنا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں حضور نے پوچھا پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا انہوں نے عرض کیا میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آنکھ بند کر کے مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی انہی کے بارے میں اسدی شاعر نے اشعار کہے ہیں ہادا کا اول سیف سل فی غضب للہ سیف الزبیر المرتضى انفا حضرت زبیر مرتضی سردار کی تلوار ہی وہ تلوار ہے جو اللہ کی خاطر غصہ کرنے میں سب سے پہلے سوتی گئی ہے حمیت من فضل نجدتی ہی يحبس النجدات المحبس الارفا یہ دینی حمیت ہے جو ان کے زیادہ بہادر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے اور کبھی زیادہ سننے والا کئی قسم کی بہادریوں کو جمع کر لیتا ہے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد یہ شیطانی آواز سنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیے گئے ہیں اس وقت اگر زبیر کی عمر بارہ سال تھی یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی تلوار سوت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گلیوں میں بھاگنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے بالائی حصے میں تھے یہ وہاں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے حضور نے پوچھا تم کیا کرنے لگے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو گرفتار کرنے والوں کو اپنی اس تلوار سے مارنے لگا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور آپ کی تلوار کے لیے دعا فرمائی اور ان سے فرمائے کہ واپس جاؤ یہ سب سے پہلی تلوار ہے جو اللہ کے راستے میں سوتی گئی تھی ابن صاحب سے روایت ہے کہ جنگ عورت کے دن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری مشرکوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے پر میدان میں نکلنے کی دعوت دی چنانچہ لوگ ایک دفعہ تو اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے اس کے مقابلے کے لیے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور چھناک لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھے اور اونٹ پر ہی لڑائی شروع ہو گئی حضرت زبیر نے طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے دوا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ نبی کا کوئی جانثار حواری ہوا کرتا ہے میرے حواری زبیر ہیں اور فرمائے چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے رک گئے تھے اس لیے اگر یہ زبیر اس کے مقابلے میں نہ جاتے تو میں خود جاتا ابن صحاق روایت کرتے ہیں کہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی نے غزب خندق کے دن دشمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے اس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ واپس آتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے ان مرعن احمی و احتمی عن المصطفی الامی میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں حضرت اسما ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مشرق ہتھیار لگائے ہوئے آیا اور ایک اونچی جگہ چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا کیا تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ گے اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی منشا ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا میرے پھوپھی صفیہ کے بیٹے تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ حضرت زبیر اس کی طرف چل پڑے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار کی وار کرنے لگے پھر دونوں آپس میں گتم ہو گئے پھر دونوں نیچے کو لڑکنے لگے اس پر حضور نے فرمایا جو بھی گڑے میں پہلے گرے گا وہی مارا جائے گا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے حضرت زبیر کے دعا کی چنانچہ وہ کافر گڑے میں پہلے گرا پھر حضرت زبیر اس کے سینے پر جا گرے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزو خندق کے دن مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں رکھا گیا اور میرے ساتھ عمر بن ابی سلمہ بھی تھے یہ دونوں بچے تھے وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر چڑھ کر قلعے سے باہر لڑائی کا منظر دیکھنے لگ جاتا چنانچہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ کبھی وہ یہاں حملہ کرتے اور کبھی وہاں جو چیز بھی ان کے سامنے آتی وہ لپک کر اس کی طرف جاتے شام کو جب وہ ہمارے پاس قلعے میں آئے تو میں نے کہا اے ابا جان آج آپ جو کچھ کرتے رہے میں اسے دیکھتا رہا انہوں نے کہا میرے بیٹے کیا تم نے مجھے دیکھا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا میرے ماں باپ تم بر قربان ہو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غزوہ ارموک کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کیا تم کافروں پر حملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کریں حضرت زبیر نے کہا اگر میں نے حملہ کیا تو تم اپنی بات پوری نہیں کر سکو گے اور میرا ساتھ نہیں دے سکو گے انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے چنانچہ حضرت زبیر نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا پھر وہ اسی طرح دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے کندھے پر تلوار کے دوار ایسے کیے جو ان کو جنگ بدر والے زخم کے دائیں بائیں لگے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں چھوٹا تھا اور ان کے زخموں کے نشانات میں انگلیاں دے کر کھیلا کرتا تھا اور غزوہ یرموک کے اس دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی عمر اس وقت دس سال تھی اور حضرت زبیر نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپر کر دیا تھا البدایہ میں جیسی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ دوبارہ وہی درخواست لے کر حضرت زبیر کے پاس آئے تو انہوں نے وہی کارنامہ کر دکھایا جو پہلے دکھایا تھا حضرت سعد بن نبی وقاص اللہ عنہ کی بہادری حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے علاقہ رابق کی جانب ایک جماعت کو بھیجا جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے مشرقین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اس دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیروں سے مسلمانوں کی خوب حفاظت کی اور حضرت سعد سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیر چلانے کے بارے میں یہ اشعار کہے هل اتى رسول حميت صحابتي صحابتی نبلي ذرا غور سے سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی ہے کہ میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی ہے ارود بها عدوهم و بكل ذیادن بیکرضون و بکر سہلی ہر سخت اور ہر نرم زمین میں میں نے مسلمانوں کے دشمن کو تیروں کے ذریعے خوب اچھی طرح بھگایا ہے فما يعتد رام في عدو بسامی یا رسول اللہ قبلی یا رسول اللہ کوئی بھی مسلمان مجھ سے پہلے دشمن پر تیر چلانے والا شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ میں نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزو احد کے دن ایک تیر سے تین کافروں کو قتل کیا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ دشمن نے ان کی طرف تیر پھینکا انہوں نے وہ تیر کافروں پر چلایا اور ایک کو قتل کر دیا کافروں نے وہ تیر پھر ان پر چلایا انہوں نے اس تیر کو لے کر کافروں پر دوبارہ چلا دیا اور ایک اور کافر کو قتل کر دیا کافروں نے وہ تیر ان پر تیسری مرتبہ چلایا انہوں نے پھر وہ تیر لے کر ان کافروں پر چلایا اور تیسرے کافر کو قتل کر دیا حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور بڑے حیران ہوئے حضرت سعد نے بتایا کہ یہ تیر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کافروں کی طرف سے آیا ہوا یہ تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑایا ہوگا راوی کہتے ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزل بدر کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی سوار ہو کر لڑتے اور کبھی پیادہ یا یہ مطلب ہے کہ وہ تھے تو پیادہ لیکن دوڑتے سوار کی طرح تھے حضرت حمزہ بن عبد رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت حارث تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے کے دن حضرت حمزہ بن عبد رضی اللہ عنہ نے پر کی نشانی لگا رکھی تھی ایک مشرق نے پوچھا کہ یہ مرغ کے پر کی نشانی والا آدمی کون ہے لوگوں نے اسے بتایا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں تو اس مشرق نے کہا یہی تو آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبیہ بن خلف نے مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے غزوِ بدر کے دن جس آدمی نے اپنے سینے پر شدر ملک کے پر کا نشان لگا رکھا تھا وہ کون تھا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے نے کہا انہوں نے ہی تو ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزب عہد کے دن لوگ لڑائی سے واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں میں نہ پایا تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کو درخت کے پاس دیکھا تھا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں اے اللہ یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو کچھ فتنے لے کر آئے ہیں میں تیرے سامنے ان سب سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں اور مسلمانوں نے جو شکست کھائی ہے میں اس سے بھی بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے جب شہادت کی عالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی دیکھی تو آپ رو پڑے جب آپ نے دیکھا کہ ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں تو آپ سسکیاں لے کر رونے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی کفن ہے ایک انصاری نے کھڑے ہو کر ایک کپڑا ان پر ڈال دیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے حضرت جعفر بن عامر بن عمیہ ضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید اللہ بن عادی بن خیار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں باہر نکلے پھر آگے باقی حدیث ذکر کی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے پاس جا بیٹھے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا تھا حضرت واشی نے فرمایا میں تمہیں ایک قصہ اس طرح سنا دوں گا جیسا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضور کو سنایا تھا میں حضرت جبیر بن مطیم کا غلام تھا ان کا چچا بن برادی غزو بدر میں مارا گیا تھا جب قریش جنگ وحد کے لیے چلے تو جبیر نے مجھ سے کہا اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو اور میں ایک حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکا کرتا تھا اور میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا میں بھی کافروں کے ساتھ اس سفر میں گیا جب دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہوئی تو میں حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے نکلا اور میں بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا یعنی تلاش کرتا رہا بالآخر میں نے ان کو لشکر کے کنارے پر دیکھ لیا ان کے جسم پر گرد و غبار خوب پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ خاکستری رنگ کے اونٹ کی طرح نظر آ رہے تھے اور وہ لوگوں کو اپنی تلوار سے زور سے ہلاک کر رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی اللہ کی قسم میں ان کے لیے تیار ہو رہا تھا انہیں قدر کرنا چاہتا تھا اور کسی درخت یا بڑے پتھر کے پیچھے چھپتا پھر رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب آ جائیں اتنے میں سبا بن عبد العزہ مجھ سے آگے ہو کر ان کی طرف بڑھا جب حضرت حمزہ نے اس کو دیکھا تو اس سے کہا او عورتوں کا خطرہ کرنے والی عورت کے بیٹے اور یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک دم سر تن سے جدا کر دیا ایسا نظر آیا کہ بلا ارادہ ہی سر کاٹ دیا پھر میں نے اپنے نیزے کو ہلایا اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر جا لگے گا تو میں نے ان کی طرف نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے جا کر اس زور سے لگا کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سے پیچھے نکل آیا وہ میری طرف اٹھنے لگے لیکن ان پر بے ہوشی تاری ہو گئی پھر میں نے ان کو اور نیزے کو اسی حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا پھر میں ان کے قریب گیا اور اپنا نیزہ لے لیا اور پھر اپنے لشکر میں واپس آ گیا اور جا کر بیٹھ گیا حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا اور میں نے ان کو اس لیے قتل کیا تھا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں چنانچہ جب میں مکہ آیا تو میں آزاد ہو گیا پھر میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو میں بھاگ کر طائف چلا گیا اور وہاں جا کر ٹھہر گیا پھر جب طائب کا وقت مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو سارے راستے مجھ پر بند ہو گئے اور میں نے کہا کہ شام چلا جاؤں یا یمن یا کسی اور جگہ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ تیرا بھلا ہو اللہ کی قسم جو بھی کلمہ شہادت پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے ہیں جب اس آدمی نے یہ بات مجھے بتائی تو میں طائف سے چل پڑا یہاں تک کہ میں مدینہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آنے کا پتہ نہ چلا بلکہ جب میں آپ کے سرانے کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا تو آپ ایک دم چونکے جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کیا تم وحشی ہو میں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے قتل کیا تھا چنانچہ میں سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سنایا جس طرح میں نے تم دونوں سے بیان کیا جب میں سارا واقعہ بیان کر چکا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تیرا بھلا ہو تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو میں تمہیں آئندہ کبھی نہ دیکھوں یعنی تم سامنے مت آیا کرو اس سے میرے چچا کے قتل کا غم تازہ ہو جاتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوا کرتے تھے میں وہاں سے ہٹ جایا کرتا تھا تاکہ حضور کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور حضور کی وفات تک میں ایسے ہی کرتا رہا جب مسلمان امامہ والے مسلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا اور میں نے اپنے جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس نیزے کو بھی ساتھ لے لیا جب دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مسلمہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا میں اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا اور دوسری طرف ایک آدمی بھی اسے مارنے کی تیاری کرنے لگے ہم دونوں اسی کو قتل کرنا چاہتے تھے چنانچہ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی اور جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر لگے گا تو وہ نیزہ میں نے اس کی طرف پھینکا جو اسے جا کر لگا اور انصاری نے بھی اس پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو پھر میں نے ایک تو وہ آدمی قتل کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین تھا اور ایک وہ آدمی قتل کیا ہے جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے اسی جیسی حدیث امام بخاری نے حضرت جعفر بن عامر سے روایت کی ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب دونوں لشکر جنگ کے لیے سب بنا کر کھڑے ہو گئے تو سبا لشکر سے باہر نکلا اور بلند آواز سے کہا کوئی میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار ہے چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر سے باہر نکلے اور اس سے کہا اے سبا اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت ام انمار کے بیٹے کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو پھر حضرت حمزہ نے سبا پر ایک زوردار حملہ کر کے اسے ایسا مٹا دیا جیسے کہ گزرا ہوا دن ہوتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنزلہ عنہ کو طائف کے دن طائف والوں کے پاس بھیجا چنانچہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان طائف والوں سے بات کی طائف والے انہیں پکڑ کر اپنے قلعے میں لے جانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان آدمیوں سے حضرت حنزلہ کو چھڑا کر لائے جو چھڑا کر لائے گا اسے ہمارے اس غزبے جیسا پورا ملے گا اس پر صرف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور طائف والے حضرت کو لے کر قلعہ میں داخل ہونے والے ہی تھے کہ حضرت عباس ان تک پہنچ گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے طاقتور آدمی تھے ان لوگوں سے چھین کر انہوں نے حضرت حنزلہ کو گود میں اٹھا لیا ان لوگوں نے قلعہ سے حضرت عباس پر پتھروں کی بارش شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے لیے خیریت سے واپس پہنچنے کی دعا کرنے لگے آخر حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے حضرت ابو دجانہ سماغ بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو وحد کے دن ایک تلوار لے کر فرمایا کہ یہ تلوار کون لے گا کچھ لوگ تلوار لے کر اسے دیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے کے لیے نہیں دینا چاہتا ہوں بلکہ تلوار لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا یہ سن کر لوگ پیچھے ہٹ گئے حضرت ابو دجارہ سیمانک رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا چنانچہ انہوں نے وہ تلوار لے لی اور اس سے مشرکوں کے سر پھاڑنے لگے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزو وحد کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک تلوار پیش کی اور فرمایا اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا حضرت ابو دجانہ سمعت بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا اس کا حق کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دے دی وہ تلوار لے کر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا چنانچہ وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے اسے پھاڑ دیتے اور اسے ہلاک کر دیتے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے دامن میں چند کافر عورتوں کے پاس پہنچے ان عورتوں کے ساتھ ہند بھی تھی جو اپنے مردوں کو لڑائی پر ابارنے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھی نحن براد و نمشی دارقی نم ہم تاریخ کی بیٹیاں ہیں ہم گدوں پر چلتی ہیں والمسک فی المفارقی ان نعانقی اور ہمارے سروں کی ماغوں میں مشک کی خوشبو لگی ہوئی ہے اگر تم میدان جنگ میں آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی او اوت نفارقی فراق غیر وامقی اور اگر تم میدان جنگ سے پیٹ پھیرو گے تو پھر ہم تمہیں ایسے چھوڑ جائیں گی جیسے محبت نہ کرنے والا چھوڑ جاتا ہے کہ پھر واپس نہیں آتا حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہند پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے اپنی مدد کے لیے میدان کی طرف زور سے آواز لگائی تو کسی نے اس کا جواب نہ دیا تو میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں آپ کے سارے کام دیکھتا رہا ہوں اور مجھے آپ کے سارے کام پسند آئے ہیں لیکن مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ آپ نے اس عورت کو قتل نہیں کیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس عورت نے اپنی مدد کے لیے آواز لگائی تھی لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تو مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایسی عورت کو قتل کروں جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو حضرت صبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبِ احد کے دن ایک تلوار پیش کی اور فرمائے کہ اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ نے مجھ سے اعراض فرما لیا اور پھر فرمایا اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ نے پھر مجھ سے اعراض فرما لیا اور پھر فرمایا اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق ادا کرے گا اس پر حضرت ابو دجانہ سماغ بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا لیکن اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ تم اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرو اور تم اسے لے کر کسی کافر سے پیڑ پھیر کر نہ بھاگو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو دے دی اور حضرت ابو دجانہ جب لڑائی کا ارادہ کر لیتے تو سرخ پٹی بطور نشانی کے باندھ لیتے حضرت زبیر فرماتے کہ میں نے یہ کہا کہ آج میں ابو دجانہ کو ضرور دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا کہ جو چیز بھی ان کے سامنے آتی وہ اسے پھاڑ دیتے اور اسے رسوا کر دیتے آگے مضمون پچھلی حدیث جیسا ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی اور حضرت ابو دجارہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تو مجھے اس پر بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں اور حضور کے قبیل قریش سے ہوں اور میں نے ابو دجانہ سے پہلے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی تھی پھر آپ نے ابو دجانہ کو تلوار دے دی اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا اللہ کی قسم میں بھی ضرور دیکھوں گا کہ ابو دجانہ تلوار لے کر کیا کرتے ہیں چنانچہ میں ان کے پیچھے ہو لیا انہوں نے اپنی سرخ پٹی نکال کر اپنے سر پر باندھ لی اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکالی ہے اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب بھی سرخ پٹی باندھا کرتے تو انصار یوں ہی کہا کرتے تھے چنانچہ وہ اشار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے جب ہم پہاڑ کے دامن میں کھجور کے درختوں کے پاس تھے تو مجھ سے ہی میرے خلیل نے یہ عید لیا تھا اللہ فی اللہ کہ میں زندگی میں کبھی بھی میدان جنگ کی آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گا اور اب میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے کافروں کو خوب ماروں گا جو کافر ان کو ملتا وہ اس تلوار سے اسے قتل کر دیتے مشرکوں میں ایک آدمی تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ تلاش کر کے ہمارے ہر زخمی کو مار دیتا تھا حضرت ابو دجانہ اور یہ مشرق ایک دوسرے کے قریب آنے لگے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان دونوں کی آپس میں مٹ بھیڑ کرا دے چنانچہ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے اس مشرق نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا جسے انہوں نے اپنی ڈھال پر روکا اور اپنا بچاؤ کر لیا اور اس کی تلوار ڈھال میں گڑ گئی اور نکل نہ سکی پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا پھر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ نے ہند بنت عطبہ کے سر کے اوپر تلوار اٹھا رکھی ہے لیکن پھر تلوار اس سے ہٹا لی اور اسے قتل نہ کیا حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دجانہ کی بہادری کے کارنامے دیکھے تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ کون اس تلوار کا زیادہ حقدار تھا موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تلوار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے وہ تلوار مانگی حضور نے ان سے فرما پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار مانگی حضور نے ان سے بھی اعراض فرما دیا تو ان دونوں حضرات نے اسے محسوس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسی تلوار کو پیش کیا تو حضرت ابو دجانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تلوار مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دے دی انہوں نے تلوار لے کر واقعی اس کا حق ادا کر دیا حضرت کا بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے ہیں تو میں کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد آگے بڑھا تو میں نے ایک مشرق کو ہتھیار لگائے ہوئے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے مسلمانوں جیسے بکریاں دبا ہونے کے لیے اکٹھے ہو جاتی ہیں تم بھی قتل ہونے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ ادھر ایک مسلمان ہتھیار لگائے ہوئے اس کافر کا انتظار کر رہا تھا پھر میں وہاں سے چلا اور اس مسلمان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دیکھ کر اس کافر اور اس مسلمان کا اندازہ لگانے لگا تو یہی نظر آیا کہ کافر کے ہتھیار اور اس کی لڑائی کے لیے تیاری زیادہ ہے میں دونوں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور مسلمان نے اس کافر کی کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جو اسے چیرتی ہوئی اس کے سرین تک چلی گئی اور وہ کافر دو ٹکڑے ہو گیا پھر مسلمان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا اے کعب تم نے کیا دیکھا میں ابو دجانہ ہوں حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں ایک کمان ملی آپ نے وہ کمان احد کے دن مجھے دے دی میں اس کمان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ اس کا سرا ٹوٹ گیا میں برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا رہا اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا جب بھی کوئی تیر آپ کے چہرے کی طرف مڑ جاتا تو میں اپنے سر کو گھما کر تیر کے سامنے لے آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچا لیتا چونکہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی اس لیے میں تیر تو چلا نہیں سکتا تھا پھر آخر میں مجھے ایک ایسا تیر لگا جس سے میری آنکھ کا ڈیرا ہاتھ پر آ گرا میں اسے ہتیری پر رکھے ہوئے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا جب آپ نے آنکھ کا ڈیرا میرے ہتیری میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے یہ دعا دی اے اللہ قطادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے آپ کے نبی کے چہرے کو بچایا ہے لہذا تو اس کی اس آنکھ کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز بنا دے چنانچہ ان کی وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ میں غزب وحد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حفاظت کرتا رہا اور حضرت ابو دجانہ سماق بن خرشہ رضی اللہ عنہ اپنی پشت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کی حفاظت کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی پشت تیروں سے بھر گئی اور یہ بھی غزب وحد کے دن ہوا تھا حضرت سلمہ بن اکوار رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت سلمہ بن اکبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صلی حدیبیہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے پھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت رباح رضی اللہ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے کر باہر نکلے اور میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا لے کر نکلا تاکہ اس کو بھی ان اونٹوں کے ساتھ چرا لاؤں اور پانی پلا لاؤں ابھی صبح ہو چکی تھی لیکن کچھ اندھیرا باقی تھا کہ عبد الرحمن بن عینا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو کافروں کے مجمع کے ساتھ لوٹ لیا اور اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اپنے گھوڑے سوار ساتھیوں سمیت ان اونٹوں کو ہانک کر لے گیا میں نے کہا اے ربا تم اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو یہ گھوڑا جا کر دے دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ان کے اونٹوں کو لوٹ کر لے گئے ہیں میں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر مدینے کی طرف منہ کیا اور تین مرتبہ زور سے یہ آواز لگائی یا صبا اے لوگو دشمن نے لوٹ لیا ہے مدد کے لیے آؤ پھر میں اپنی تلوار اور تیر لے کر ان کافروں کا پیچھا کرنے لگا اور تیر چلا کر ان کے سواری کے جانوروں کو مارنے لگا اور مجھے ان پر تیر چلانے کا موقع اس وقت ملتا جب گھنے درخت آ جاتے جب کوئی سوار میری طرف واپس آتا تو میں کسی درخت کی آڑ میں بیٹھ جاتا اور تیر چلاتا چنانچہ جو سوار بھی میری طرف واپس آیا میں نے اس کے جانور کو ضرور زخمی کیا میں ان کو تیر مارتا جاتا تھا اور یہ شعر پڑھتا جاتا تھا انبن الاقوعی ولیؤم یوم الرضعی میں اقوا کا بیٹا ہوں آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے پھر میں ان میں سے کسی ایک کے قریب ہو جاتا اور وہ سواری پر ہوتا تو میں اسے تیر مارتا وہ تیر اس آدمی کو لگ جاتا اور میں اس کے کندھے کو تیر سے چھید دیتا اور میں اس سے کہتا ابن الاقوعی والیوم یوم الرضعی اس تیر کو لے لو میں اقوا کا بیٹا ہوں آج کا دن کمینوں اور کنجوسوں کی ہلاکت کا دن ہے پھر جب میں درختوں کی اوٹ میں ہوتا تو میں تیروں سے ان کو بھون ڈالتا جب کہیں تنگ گھاٹیاں آتی تو میں پہاڑ پر چڑھ کر ان پر پتھر برساتا میرا ان کے ساتھ یہی رویہ رہا میں ان کا پیچھا کرتا رہا اور رجزیہ اشعار پڑھتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اونٹ میں نے ان سے چھڑا لیے اور وہ اونٹ میرے پیچھے رہ گئے پھر میں ان پر تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ وہ تیس سے زیادہ برچے اور تیس سے زیادہ چادریں چھوڑ گئے اس طرح وہ اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے مجھے ان میں سے جو چیز ملتی میں نشانی کے طور پر اس پر کوئی نہ کوئی پتھر رکھ دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ان کو جمع کرتا جاتا یہاں تک کہ جب دھوپ پھیل گئی یا چاشت کا وقت ہو گیا تو کافر اس وقت تنگ گھاٹی میں تھے کہ عیینہ بن بدر فزاری ان کافروں کی مدد کے لیے آدمی لے کر آیا پھر میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور ان سے اونچا ہو گیا تو عیینہ نے کہا یہ آدمی کون دکھائی دے رہا ہے انہوں نے کہا ہمیں ساری تکلیف اس عمر بچے کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے اس نے صبح سے اب تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے اور اس نے ہماری ہر چیز لے لی ہے اور ساری چیزیں اپنے پیچھے رکھایا ہے ویلا نے کہا کہ اگر اس کا یہ خیال نہ ہوتا کہ اس کے پیچھے کمک آ رہی ہے تمہارا پیچھا چھوڑ جاتا تم میں سے کچھ آدمی کھڑے ہو کر اس کے پاس چلے جائیں چنانچہ چار آدمی کھڑے ہوئے اور پہاڑ پر چڑھنے لگے جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ میری آواز ان تک پہنچ سکتی تھی تو میں نے ان سے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو انہوں نے کہا تم کون ہو میں نے کہا میں ابن اقوا ہوں اور اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی ہے تم میں سے کوئی بھی مجھے بھاگ کر نہیں پکڑ سکتا ہے اور میں بھاگوں تو تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرا یہی گمان ہے میں اپنی جگہ ایسے ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار درختوں کے بیچ میں سے چلے آ رہے ہیں اور ان میں سب سے آگے حضرت اخرم اسدی رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ اور ان کے پیچھے حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ تھے وہ چاروں مشرق پش پھیر کر بھاگ گئے اور میں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر حضرت اکرم کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور میں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں سے بچ کر رہو مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارے ٹکڑے کر دیں گے اس لیے ذرا انتظار کر لو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آ جائیں حضرت اکرم نے کہا اے سلمہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ جنت حق ہے اور دوزہ کی آگ حق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان رکاوٹ نہ بنو میں نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور وہ عبد الرحمن بن عیینہ پر حملہ آور ہوئے عبد الرحمن نے مڑ کر حملہ کیا دونوں نے ایک دوسرے کو نیزے مارے حضرت اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو عبد الرحمن نے گھوڑے سے گرتے ہوئے حضرت اخرم کو نیزہ مار کر شہید کر دیا اور حضرت اخرم کے گھوڑے پر جا بیٹھا اتنے میں حضرت ابو عبد الرحمن کے پاس پہنچ گئے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نیزے کے دو دو ہاتھ کیے عبد الرحمن نے حضرت ابو قطادہ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے حضرت ابو قطادہ نے عبد الرحمن کو قتل کر دیا اور حضرت اخرم کا گھوڑا اس سے لے کر خود اس پر بیٹھ گئے پھر میں ان مشرقوں کے پیچھے دوڑنے لگا اور دوڑتے دوڑتے اتنا آگے نکل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چلنے سے اڑنے والا گرد و غبار مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ لوگ سورج ڈوبنے سے پہلے ایک گھاٹی میں داخل ہوئے جس میں پانی تھا اس پانی کو دو قرد کہا جاتا تھا ان مشرکوں نے اس پانی میں سے پینا چاہا کہ اتنے میں انہوں نے مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھ لیا اس لیے وہ اس پانی کو چھوڑ کر دیبیر گھاٹی پر چڑھ گئے اور سورج ڈوب گیا میں ایک آدمی کے قریب پہنچ گیا اور اس کو میں نے تیر مارا اور ساتھ یہ رجزیہ شیر پڑھا الرضعی اس آدمی نے کہا ہاں اکوا کی ماں کا صبح سویرے اپنے بچے کو گم کرنا میں نے کہا ہاں اور اپنی جان کے دشمن یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے صبح تیر مارا تھا اور اب اسے ہی دوسرا مارا تھا اور دونوں تیر اس میں پیوست ہو گئے تھے اسی دوران ان مشرکوں نے دو گھوڑے پیچھے چھوڑ دیے میں ان دونوں کو ہانکتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذیقرت پانی پر تشریف فرما تھے جہاں سے میں نے ان مشرکوں کو بھگایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچ سو صحابہ تھے اور جو اونٹ میں چھوڑ گیا تھا حضرت بلال ان میں سے ایک کو دبا کر کے ان کی کلیجی اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھون رہے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کے صحابہ میں سے سو آدمی چن کر لے جاؤں اور جا کر رات کے اندھیرے میں ان کافروں پر حملہ کر دوں اس طرح وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ان کی خبر دینے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ کیا تم ایسا کر گزرو گے میں نے کہا جی ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت عطا فرمائی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے ہنسے کہ آگ کی روشنی میں آپ کے دانت مجھے نظر آنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان کافروں کی قبیلہ بنو غطفان کے علاقے میں مہمانی کی تیاری کی جا رہی ہے چنانچہ غطفان کے آدمی نے آ کر بتایا کہ ان کا فلا غطفانی آدمی پر گزر ہوا اس نے ان کے لیے اونٹ ذبح کیا لیکن جب وہ لوگ اس کی کھار اتار رہے تھے تو انہوں نے غبار اڑتے ہوئے دیکھا لیکن جب وہ لوگ اس کی کھار اتار رہے تھے تو انہوں نے غبار اڑتے ہوئے دیکھا وہ اس اونٹ کو اسی حال میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے اگلے دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سواروں میں سب سے بہترین حضرت ابو قطادہ ہیں اور ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین حضرت سلمہ ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال غنیمت میں سے سوار کا حصہ بھی دیا اور پیدل چلنے والے کا بھی اور مدینہ واپس جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عذبہ اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا جب ہمارے اور مدینہ کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جو سورج نکلنے سے لے کر چاش تک کے وقت میں طے ہو سکے تو انصار کے ایک تیز دوڑنے والے ساتھی جن سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا تھا انہوں نے دوڑنے کے مقابلے کی دعوت دی اور بلند آواز سے کہا ہے کوئی دوڑ میں مقابلہ کرنے والا ہے کوئی آدمی جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے اور یہ اعلان انہوں نے کئی بار کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں نے اس آدمی سے کہا کیا تم کسی کریم آدمی کا اکرام نہیں کرتے ہو کیا تم شریف آدمی سے ڈرتے نہیں ہو اس آدمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ میں کسی کا اکرام کرتا ہوں اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس آدمی سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں نے اس آدمی سے کہا میں تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا ہوں وہ آدمی کود کر اپنی سواری سے نیچے آ گیا میں نے بھی پاؤں موڑ کر اونٹنی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور ہم دونوں نے دوڑنا شروع کر دیا شروع میں ایک دو دوڑوں تک میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا یعنی زیادہ تیز نہیں دوڑا جس سے وہ مجھ سے آگے نکلتا جا رہا تھا پھر میں تیزی سے دوڑا اور اس تک جا پہنچا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے اپنے دونوں ہاتھ مارے اور میں نے اس سے کہا اللہ کی قسم میں تم سے آگے نکل گیا ہوں رابی کو شک ہے کہ یہی الفاظ کہے تھے یا ان جیسے الفاظ کہے تھے اس پر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا اب میرا یہی خیال ہے پھر ہم دونوں دوڑتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے امام مسلم کی روایت میں مضمون بھی ہے کہ میں اس سے پہلے مدینہ پہنچا اس کے بعد ہم لوگ مدینہ تین دن ہی ٹھہرے تھے کہ غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہو گئے حضرت ابو حضرت یا حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی عورت سے نکاح کیا اور اس کا مہر دو سو درم مقرر کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہر میں امداد لینے کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا تم نے کتنا مہر مقرر کیا ہے میں نے کہا دو سو ارحم آپ نے اس مقدار کو میری حیثیت سے زیادہ سمجھتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ اگر تم وادی کی کسی عورت سے نکاح کرتے تو تمہیں اتنا زیادہ مہر نہ دینا پڑتا تم نے اپنی قوم میں شادی کی ہے اس لیے اتنا زیادہ مہر دینا پڑ رہا ہے جو تمہاری حیثیت سے زیادہ ہے اللہ کی قسم تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے میں چند دن انتظار میں ٹھہرا رہا پھر قبیل جسم بن معاویہ کا ایک آدمی آیا جس کا نام رفاع بن قیس یا قیس بن رفاع تھا وہ قبیل جسم کے بڑے خاندان کو ساتھ لے کر آیا اور مدینہ کے قریب مقام غابہ میں اپنی قوم اور ساتھیوں کو لے کر ٹھہر گیا وہ قبیلہ قیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمع کرنا چاہتا تھا اور قبیلہ یوسم میں اس کا بڑا نام اور اونچا مقام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور دو اور مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا تم لوگ جاؤ اور اس آدمی کے بارے میں پورے حالات معلوم کر کے آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دبلی اور بوڑھی اوٹنی عطا فرمائی ہمارا ایک آدمی اس پر سوار ہوا تو اللہ کی قسم وہ کمزوری کی وجہ سے اسے لے کر کھڑی نہ ہو سکی تو کچھ آدمیوں نے اسے پیچھے سے سہارا دیا تب وہ کھڑی ہوئی ورنہ خود سے تو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی پر بیٹھ کر تم وہاں پہنچ جاؤ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی برکت سے ان حضرات نے اسی اٹھنی پر سفر پورا کیا اللہ نے اس کمزور اٹھنی کو اتنی طاقت عطا فرما دی چنانچہ ہم چل پڑے اور ہم نے اپنے ہتھیار تیر اور تلوار وغیرہ ساتھ لے لیے اور آئین غروب کے وقت ان لوگوں کی قیام گاہ کے قریب پہنچے میں ایک کونے میں چھپ گیا اور میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا تو وہ بھی ان کی قیام گاہ کے دوسرے کونے میں چھپ گئے اور میں نے ان سے کہا کہ جب تم دونوں سنو کہ میں نے زور سے اللہ اکبر کہہ کر اس لشکر پر حملہ کر دیا ہے تو تم دونوں بھی زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کر دینا اللہ کی قسم ہم اس طرح چھپے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم انہیں غافل پا کر ان پر حملہ کر دیں یا کوئی اور موقع مل جائے رات ہو چکی تھی اور اس کی تاریکی بڑھ چکی تھی اس قبیلے کا ایک چرواہا صبح سے جانور لے کر گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا تو انہیں اس کے بارے میں خطرہ ہوا ان کا سردار الفا بن قیس کھڑا ہوا اور تلوار اپنے گلے میں ڈال لی اور کہا اللہ کی قسم میں اپنے چرواہ کے بارے میں پکی بات معلوم کر کے آتا ہوں اسے ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے اس کے چند ساتھیوں نے کہا آپ نہ جائیں اللہ کی قسم آپ کی جگہ ہم جائیں گے اس نے کہا نہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا ساتھیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اس نے کہا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا اور وہ چل پڑا یہاں تک کہ میرے پاس سے گزرا جب میں نے دیکھا کہ وائن میرے نشانے پر آ گیا ہے تو میں نے اسے تیر مارا قسم اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکلی میں نے شراک مار کر اس کا سر کاٹ لیا اور میں نے لشکر کے اس کونے پر اللہ اکبر زور سے کہہ کر حملہ کر دیا اور میرے دونوں ساتھیوں نے بھی زور سے اللہ اکبر کہہ کر لشکر پر حملہ کر دیا اس اچانک حملے سے وہ لوگ گھبرا گئے اور سب یہ کہنے لگے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اور عورتیں اور بچے اور ہلکا پھلکا سامان جو لے جا سکتے تھے وہ لے کر وہ لوگ بھاگ گئے اور بہت سارے اونٹ اور بکریاں ہمارے ہاتھ آئیں جنہیں لے کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے اس کا سر بھی اپنے ساتھ لاد کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مہر ادا کرنے کے لیے اس مال غنیمت میں سے تیرہ اونٹ عطا فرمائے اس طرح میں مہر ادا کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزب موتا کے دن میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی تھیں اور میرے ہاتھ میں صرف ایک تلوار رہ گئی تھی جو یمن کی بنی ہوئی اور چوڑی تھی حضرت حوث بن حارثہ بن لام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہرمس سے زیادہ مسلمان عربوں کا کوئی دشمن نہیں تھا جب ہم مسلمہ اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے سے فارغ ہو گئے تو ہم بسرہ کی طرف روانہ ہوئے تو مقام قادیمہ پر ہمیں حرمز ملا جو بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوا تھا حضرت خاری رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے میدان میں نکلے اور اسے اپنے مقابلے کی دعوت دی چنانچہ وہ مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا حضرت خاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا یہ خوشخبری حضرت خاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لکھی جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ہرمس کا تمام سامان ہتھیار کپڑے گھوڑا وغیرہ حضرت خالد کو دے دیا جائے چنانچہ ہرمس کے ایک تاج کی قیمت ایک لاکھ درم تھی کیونکہ اہل فارس جسے اپنا سردار بناتے اسے لاکھ درم کا تاج پہناتے تھے حضرت ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے اور فرمائے کہ میں اتنی اتنی یعنی بہت زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں اور میرے جسم میں بارش بھر جگہ ایسی نہیں ہوگی جس میں تلوار یا نیزے یا تیر کا زخم نہ ہوا ہو اور دیکھو اب میں اپنے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کہ اونٹ مرا کرتا ہے یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی اللہ کرے بزدلوں کی آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئے حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ امامہ کے دن حضرت برا رضی اللہ عنہ سے کہا اے برا کھڑے ہو جاؤ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اس کے بعد فرمایا اے مدینہ والو آج تمہارا مدینہ سے کوئی تعلق نہ رہے یعنی مدینہ واپسی کا خیال دل سے نکال دو اور بے جگری سے مر جانے کے ارادے سے آج جنگ کرو آج تو اللہ وحدہو کی زیارت کرنی ہے اور جنت میں جانا ہے پھر انہوں نے دشمن پر زور سے حملہ کیا اور ان کے ساتھ اسلامی لشکر نے بھی حملہ کیا پھر یمامہ والوں کو شکست ہو گئی حضرت برا کو مسلمہ کے لشکر کا سب سالار محکم الیمامہ ملا حضرت برا نے اس پر تلوار کا حملہ کر کے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی تلوار لے کر اسے چلانا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ گئی حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمہ سے لڑائی ہوئی اس دن مجھے ایک آدمی ملا جسے یمامہ کا گدھا کہا جاتا تھا وہ بہت موٹا تھا اور اس کے ہاتھ میں سفید تلوار تھی میں نے اس کی ٹانگوں پر تلوار سے وار کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ غلطی سے لگ گئی اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ گدی کے بل گر گیا میں نے اس کی تلوار لے لی اور اپنی تلوار میان میں رکھ لی اور میں نے اس تلوار سے ایک ہی وار کیا جس سے وہ تلوار ٹوٹ گئی حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جنگی امامہ کے دن مسلمان آہستہ آہستہ مشتقوں کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا اور اسی باغ میں اللہ کا دشمن مسلمہ بھی تھا یہ دیکھ کر حضرت برا نے کہا اے مسلمانوں مجھے اٹھا کر ان دشمنوں پر پھینک دو چنانچہ ان کو اٹھایا گیا جب وہ دیوار پر چڑھ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اندر گرا دیا اور باغ میں ان سے لڑنے لگے یہاں تک کہ حضرت برا نے مسلمانوں کے لیے اس باغ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس باغ میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کو بھی قتل کرا دیا حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان اس باغ تک پہنچے تو دیکھا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند کیا جا چکا ہے اور اندر مشرکوں کا لشکر تھا تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور فرمایا تم لوگ اپنی نیزوں سے اوپر اٹھا کر مجھے ان مشرقین پر پھینک دو چنانچہ انہوں نے حضرت برا کو اپنی نیزوں پر اٹھا کر باغ کے پیچھے کی طرف سے باغ میں پھینک دیا باغ کا دروازہ کھل جانے کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت برا مشرقوں میں سے دس آدمی قتل کر چکے ہیں حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے کسی لشکر کا ہرگز امیر نہ بنانا کیونکہ یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہیں اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے امیر بن کر یہ مسلمانوں کو بھی ان جگہوں میں لے جائیں گے جہاں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہوگا حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگا کرتے تھے جب بہت زیادہ پینے لگے تو مسلمانوں نے انہیں باندھ کر قید کر دیا جب جنگ قادسیہ کے لیے مسلمانوں کو دشمن سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے امیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ام ولد یا ان کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو محجن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے جیل خانے میں سے رہا کر دو اور اسے یہ گھوڑا اور یہ ہتھیار دے دو وہ جا کر دشمن سے جنگ کرے گا اور پھر وہ تمام مسلمانوں سے پہلے تمہارے پاس واپس آ جائے گا تم پھر اسے جیل خانے میں باندھ دینا ہاں اگر ابو محجن وہاں شہید ہو گیا تو پھر اور بات ہے اور یہ شعر پڑھنے لگے کفا حجر ان تلتقی الخیر بالقنا و اترک مشدودا علی وثاقیا رنج و غم کے لیے اتنا کافی ہے کہ سوار تو نیزے لے کر لڑ رہے ہیں اور مجھے بیڑیوں میں بات کر جیل خانے میں چھوڑ دیا گیا ہے اذا قمت عنانی الحدید وغلقت دونی قد تسم العنا دیا جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوہے کی بیڑیاں میرے قدم روک لیتی ہیں اور میرے شہید ہونے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور میری طرف سے پکارنے والے کو بہرا کر دیا گیا ہے اس بادی نے جا کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ساری بات بتائی چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان کی بیڑیاں کھول دی اور گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ ان کو دے دیا اور ہتھیار بھی دے دیے تو گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں سے جا ملے وہ جس آدمی پر حملہ کرتے اسے قتل کر دیتے اور اس کی کمر توڑ دیتے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور پوچھنے لگے یہ سوار کون ہے بس تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دے دی اور حضرت ابو محجن نے واپس آ کر ہتھیار واپس کیے اور اپنے پیروں میں پہلی کی طرح بیڑیاں ڈال لیں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قیام گاہ پر واپس آئے تو ان کی بیوی یا ان کی ولد نے کہا آپ کی لڑائی کیسی رہی حضرت رضی اللہ عنہ لڑائی کی تفصیل بتانے لگے اور کہنے لگے ہمیں ایسے ایسے شکست ہونے لگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفید سیاہ گھوڑے پر ایک آدمی کو بھیج دیا اگر میں ابو محجن کو بیڑیوں میں بنا ہوا چھوڑ کر نہ گیا ہوتا تو میں یقین کر لیتا کہ یہ ابو محجن کا کارنامہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ابو محجن ہی تھے اور پھر ان کا سارا واقعہ سنایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو محجن کو بلا کر ان کی بیڑیاں کھول دی اور ان سے فرمایا کہ تم نے آج مسلمانوں کی شکست کو فتح میں بدل دیا ہے اس لیے اب آئندہ تمہیں شراب پینے کی وجہ سے کبھی کوڑے نہیں ماریں گے اس پر حضرت ابو محجن نے کہا اللہ کی قسم میں بھی اب آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا چونکہ آپ مجھے کوڑے مار لیتے تھے اس لیے میں شراب چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو محجن نے کبھی شراب نہ پی حضرت محمد بن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو محجن وہاں سے گئے اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے وہ جس طرف بھی حملہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف والوں کو شکست دے دیتے لوگ ان کے زوردار حملوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو کوئی فرشتہ ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگے کہ اس گھوڑے کی چھلانک تو میرے گھوڑے بلقہ جیسی ہے اور اس آدمی کے حملہ کرنے کا انداز تو ابو محجن جیسا ہے لیکن ابو محجن تو بیڑیوں میں قید پڑا ہوا ہے جب دشمن کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو محجن نے واپس جا کر بیڑیوں میں پاؤں ڈال کر باندھ لیے پھر حضرت بنت خصفہ نے حضرت سعد کو حضرت ابو محجن کی ساری بات بتائی اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا اکرام فرمایا میں آئندہ کبھی اسے حد شرعی نہیں لگاؤں گا اور یہ کہہ کر انہیں چھوڑ دیا اس پر حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ مجھ پر حد قائم کی جاتی تھی اور مجھے گناہ سے پاک کر دیا جاتا تھا اس وجہ سے میں شراب پی لیتا تھا اب جب کہ مجھے سزا نہ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اللہ کی قسم اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا اور اسی واقعے کو حضرت سیف نے فتوح میں ذکر کیا ہے اور کافی لمبا کر کے بیان کیا ہے اور مزید اشعار بھی ذکر کیے ہیں اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو محجن نے خوب زوردار لڑائی لڑی وہ زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکتا تھا اور وہ اپنے زوردار حملوں سے دشمن کے آدمیوں کو خوب مارتے چلے جا رہے تھے مسلمان انہیں دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے لیکن کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ یمامہ کے دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک چٹان پر دیکھا جس پر کھڑے ہو کر وہ زور زور سے مسلمانوں کو آواز دے رہے تھے اے مسلمانوں کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو میں عمار بن یاسر ہوں میری طرف آؤ اور میں ان کے کان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کٹا ہوا تھا اور ہل رہا تھا اور وہ پورے زور سے جنگ کر رہے تھے انہیں کان کی تکلیف کا احساس بھی نہیں تھا حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے دو آدمی مقرر کیے تھے جب ساتھیوں میں غفلت اور سستی آ جاتی تو حضرت علی مخالفوں پر حملہ کر دیتے اور تلوار کو خون میں اچھی طرح رنگ کر ہی واپس آتے اور فرماتے اے مسلمانوں مجھے معذور سمجھو کیونکہ میں اسی وقت واپس آتا ہوں جب میری تلوار کند ہو جاتی ہے اور مزید کاٹنا چھوڑ دیتی ہے حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار اور حضرت ہاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صفوں کے درمیان دوڑ رہے تھے یہ دیکھ کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ہاشم اللہ کی قسم ان کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی اور ان کے لشکر کی مدد چھوڑ دی جائے گی پھر کہا اے ہاشم جنت ان چمکدار تلواروں کے نیچے ہے آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملاقات کروں گا اے ہاشم تو کانا ہے اور کانے آدمی میں خیر نہیں ہوا کرتی ہے وہ لڑائی کے میدان پر چھا نہیں سکتا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر حضرت ہاشم جوش میں آ گئے اور انہوں نے جھنڈا ہلایا اور یہ اشعار پڑھے آور یبغی آوری محلن یفل او یفل یہ کانا اپنے گھر والوں کے لیے رہنے کی جگہ تلاش کرتا ہے اس تلاش میں ساری زندگی گزار ڈالی اور اب وہ اس سے اکتا گیا ہے اب یہ جی۔ کانا یا تو دشمن کو شکست دے گا یا پھر شکست کھائے گا یعنی فیصلہ کن جنگ کرے گا پھر صفین کے ایک وادی میں چلے گئے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ سب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے گویا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کے لیے جھنڈا تھے دوسری روایت میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ صفین کے جس وادی میں جاتے تو وہاں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے وہ سب ان کے پیچھے چل پڑتے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرت ہاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ہاشم آگے بڑھو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کنارے میں ہے جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور موٹی آنکھوں والی حوریں آراستہ ہو چکی ہیں آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ دونوں نے زوردار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ دونوں پر رحمت نازل فرمائے اور اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکٹھے حملہ کیا اور حضرت عمار اور حضرت ہاشم رضی اللہ عنہما ان تمام لشکر والوں کے لیے گویا جھنڈے کی طرح تھی حضرت عمر بن مادی کرب زبیدی رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت مالک بن عبداللہ خطامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے زیادہ شرافت والا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو جنگی ارموک کے دن مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے میدان میں نکلا ایک بڑا مضبوط آجمی کافر ان کے مقابلے کے لیے آیا انہوں نے اسے قتل کر دیا پھر کفار شکست کھا کر بھاگ اٹھے انہوں نے ان کافروں کا پیشہ کیا اور پھر اپنے ایک بڑے اونی خیمے میں واپس آئے اور اس میں داخل ہو کر کھانے کے بڑے بڑے پیالے منگوائے اور آس پاس کے تمام لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا یعنی وہ بہادر بھی بہت تھے اور سخی بھی بہت رابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حضرت عامر بن مادی کرب رضی اللہ عنہ تھے حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ قادسیہ میں شریک ہوا مسلمانوں کے لشکر کے امیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے حضرت عمر بن مادی قریب رضی اللہ عنہ صفوں کے سامنے سے گزرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے جماعت مہاجرین زور آور شیر بن جاؤ اور حملہ ایسا کرو کہ مقابل سوار اپنا نیزہ پھینک دے کیونکہ سوار آدمی جب نیزہ پھینک دیتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے اتنے میں اہل فارس کے ایک سردار نے انہیں تیر مارا جو ان کی کمان کے کنارے پر آ لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ جس سے اس کی کمر توڑ دی اور نیچے اتر کر اس کا سامان لے لیا ابن عساکر نے اسی واقعے کو اس سے زیادہ لمبا بیان کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ اچانک ایک تیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زین کے اگلے حصے کو آ لگا انہوں نے تیر پھینکنے والے پر حملہ کیا اور اسے ایسا پکڑ لیا جیسے کسی لکڑی کو پکڑا جاتا ہے اور اسے مسلمانوں اور کافروں کی دو صفوں کے بیچ میں رکھ کر اس کا سرکار ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا ایسے کیا کرو واقعی نے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ خیات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت عامر بن مادی قریب رضی اللہ عنہ نے اکیلے ہی دشمن پر حملہ کر دیا اور ان پر خوب تلوار چلائی پھر بعد میں مسلمان بھی ان تک پہنچ گئے تو دیکھا کہ دشمنوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ اکیلے ان کافروں پر تلوار چلا رہے ہیں پھر مسلمانوں نے ان کافروں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہٹایا طبرانی نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد بن سلام جمحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ میں تمہاری مدد کے لیے دو ہزار آدمی بھیج رہا ہوں ایک حضرت عمر بن مادی قریب رضی اللہ عنہ اور دوسرے طلحہ بن خویلید رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے ہر ایک ایک ہزار کے برابر ہے حضرت ابو صالح بن وجیح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سن اکیس ہجری میں جنگ نہاوند میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے پھر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی پھر حضرت عامر بن مادی قریب رضی اللہ عنہ ایسے زور سے لڑے کہ شکست فدح میں تبدیل ہو گئی اور خود زخموں سے چور ہو گئے آخر روزہ نامی بستی میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بہادری حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور یزید علی اعلان برا بھلا کہنے لگے یہ بات یزید کو پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو میرے پاس گلے میں توق ڈال کر لایا جائے ورنہ میں ان کی طرف لشکر بھیجوں گا حضرت ابن زبیر سے عرض کیا گیا کہ آپ یزید کی قسم پوری کر دیں اور آپ کے مرتبے کے مطابق اس کی صورت یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے چاندی کے توق بنا لیتے ہیں ان کو آپ کے گلے میں ڈال دیں گے اور ان کے اوپر آپ کپڑے پہن لیں اس طرح آپ اس کی قسم پوری کر لیں گے اور پھر آپ کی اس سے صلح ہو جائے گی اور اس سے صلح کر لینا ہی آپ کی شان کے زیادہ مناسب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ اس کی قسم کبھی پوری نہ کرے اور یہ شعر پڑھا ولا علین الْحَقِّ الحق حَتَّى يَلِينَ لِذُرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرُ اور جس حق بات کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے میں اس کے لیے اس وقت تک نرم نہیں ہو سکتا ہوں جب تک چبانے والے کی داڑھ کے لیے پتھر نرم نہ ہو جائے یعنی میرا نرم پڑ جانا محال ہے پھر فرمائیں کہ اللہ کی قسم عزت کے ساتھ تلوار کی مار مجھے ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار سے زیادہ پسند ہے پھر انہوں نے مسلمانوں کو اپنی خلافت پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید بن معاویہ کی مخالفت کا اظہار کیا اس پر یزید بن معاویہ نے اہل شام کا لشکر دے کر مسلم بن عقبہ مری کو بھیجا اور اسے اہل مدینہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ مسلم جب اہل مدینہ سے جنگ سے فارغ ہو جائے تو مکہ کی طرف روانہ ہو جائے چنانچہ مسلم بن عقبہ لشکر لے کر مدینہ داخل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ وہاں باقی تھے وہ سب مدینہ سے چلے گئے مسلم نے مدینہ والوں کی توہین کی اور انہیں خوب قتل کیا وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوا ابھی راستہ ہی میں تھا کہ مسلم مر گیا مسلم نے حسین بن نمیر کندی کو مرنے سے پہلے اپنا نائب مقرر کیا اور کہا اے گدھے کی پالان والے قریش کی مکاریوں سے بچ کر رہنا اور پہلے ان سے لڑنا پھر انہیں چن چن کر قتل کرنا چنانچہ وہاں سے حسین چلا اور مکہ پہنچ گیا اور کئی دن تک حضرت ابن زبیر سے مکہ میں لڑتا رہا آگے مزید حدیث بھی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حسین بن نمیر کو یزید بن معاویہ کے مرنے کی خبر ملی تو حسین بن نمیر بھاگ گیا جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو مروان بن حکم خلیفہ بن گیا اور اس نے لوگوں کو اپنی خلافت کی اور اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی آگے حدیث اور ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر مروان بھی مر گیا اور عبد الملک خلیفہ بن گیا اور اس نے اپنے سے بیعت ہونے کی دعوت دی اس کی دعوت کو شام والوں نے قبول کر لیا اور اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس نے کہا تم میں سے کون ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے حجاج نے کہا اے امیر المؤمنین میں عبد الملک نے اسے خاموش کر دیا پھر حجاج کھڑا ہوا تو اسے عبد الملک نے پھر خاموش کر دیا پھر تیسری مرتبہ حجاج نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المؤمنین میں تیار ہوں کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے جبہ چھین کر پہن لیا ہے اس پر عبد الملک نے حجاج کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور اسے لشکر دے کر مکہ بھیجا اس نے مکہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ شروع کر دی حضرت ابن زبیر نے مکہ والوں کو ہدایت کی اور ان سے فرمایا کہ ان دو پہاڑوں کو اپنی حفاظت میں رکھو کیونکہ جب تک وہ ان دو پہاڑوں پر چڑھ نہیں جاتے اس وقت تک خیریت کے ساتھ غالب رہو گے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حجاج اور اس کے ساتھی ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس پر انہوں نے منجنیق نصب کر دی اور اس سے حضرت ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں پر مسجد حرام میں پتھر پھینکنے لگے جس دن حضرت ابن زبیر شہید ہوئے اس دن صبح کو اپنی والدہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اس وقت حضرت اسما کی عمر سو سال تھی لیکن نہ ان کا کوئی دانت گرا تھا اور نہ ان کی نگاہ کمزور ہوئی تھی انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابن زبیر کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے عبداللہ تمہاری جنگ کا کیا بنا انہوں نے بتایا کہ وہ فلا فلا جگہ پہنچ چکے ہیں اور وہ ہنس کر کہنے لگے کہ موت سے راحت ملتی ہے حضرت اسما نے کہا اے بیٹے ہو سکتا ہے کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کر رہے ہو لیکن میں چاہتی ہوں کہ مننے سے پہلے تمہاری محنت کا نتیجہ دیکھ لوں کہ یا تو تم بادشاہ بن جاؤ اور اس سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو یا تمہیں قتل کر دیا جائے اور میں اس پر صبر کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھوں پھر حضرت ابن زبیر اپنی والدہ سے رخصت ہونے لگے تو ان کو والدہ نے یہ وصیت کی کہ قتل کے ڈر سے کسی دینی معاملے کو ہاتھ سے نہ جانے دینا پھر حضرت ابن زبیر مسجد حرام تشریف لے گئے اور منجنیق سے بچنے کے لیے انہوں نے حجر اسود پر دو کباڑ لگا لیے وہ حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان سے آ کر عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہ کھول دیں تاکہ آپ سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر اس کے اندر داخل ہو جائیں اور یوں منجنیق کے پتھروں سے بچ جائیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر فرمایا تم اپنے بھائی کو موت کے علاوہ ہر چیز سے بچا سکتے ہو اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو کعبہ کے اندر بھی آ جائے گی اور کیا کعبہ کی حرمت اس جگہ سے زیادہ ہے یعنی جب اس جگہ کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو کعبہ کے اندر کا احترام بھی نہیں کریں گے اللہ کی قسم اگر وہ تم کو کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا بھی پائیں گے تو بھی تمہیں ضرور قتل کر دیں گے پھر ان سے عرض کیا گیا کہ آپ ان سے صلح کے بارے میں گفتگو نہیں فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کیا یہ صلح کی بات کرنے کا وقت ہے اگر تم ان کو کعبہ کے اندر بھی مل گئے تو وہ تم سب کو ذبح کر دیں گے اور پھر یہ شعر پڑھے وَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الْحَيَاةِ بِسُبَّتٍ وَلَا مُرْتَقِم مِّن خَشِيَةِ الْمَوْتِ سُلَّمًا اور میں کوئی آر والی چیز اختیار کر کے اس کے بدلے میں زندگی کو خریدنے والا نہیں ہوں اور نہ موت کے ڈر سے کسی سیڑھی پر چڑھنے والا ہوں انافذ سہما انه غیر گئی ملاق المنایا ای حرف تیمما مجھے ایسے تیر کا شوق ہے جو اپنی جگہ سے نہ نکل سکے اور کیا موت سے ملاقات کو چاہنے والا کسی اور طرف کا ارادہ کر سکتا ہے اور پھر آل زبیر کی طرف متوجہ ہو کر ان کو نصیحت فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ ہر آدمی اپنی تلوار کی ایسی حفاظت کرے جیسے اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے ورنہ عورت کی طرح ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرو گے میں نے ہمیشہ اپنے لشکر کے اگلے حصے میں شامل ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا ہے اور مجھے زخم لگنے سے کبھی درد نہیں ہوا اگر ہوا تو زخم پر دوا لگانے سے ہوا ہے یہ لوگ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ باب بنی جمعہ سے اندر داخل ہوئے جن میں کالے رنگ کا ایک آدمی تھا حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ یہ لوگ کون ہیں ہیں کسی نے نے کہا والے اس پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو لے کر ان پر حملہ کر دیا مقابلے میں سب سے پہلے وہ کالا آدمی ہی آیا انہوں نے تلوار مار کر اس کی ٹانگ اڑا دی اس نے تکلیف کی شدت کی وجہ سے کہا ہائے اے بدکار عورت کے بیٹے نعوذ باللہ بن ذالک حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دفع ہو اے حام کے بیٹے کارے لوگ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل میں شمار ہوتے ہیں کیا حضرت اسما بدکار ہو سکتی ہیں پھر ان سب کو مسجد سے نکال کر واپس آئے اتنے میں کچھ لوگ باب بنی سہم سے داخل ہوئے انہوں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں کسی نے کہا یہ اردن والے ہیں تو شعر پڑھتے ہوئے ان پر حملہ کیا لا احد علی بغارت مثل السیلی لا ینجلی غبار حت اللیلی میں نے سیلاب جیسی غارت گری نہیں دیکھی کہ جس کا غبار رات تک صاف نہ ہو اور ان کو مسجد سے نکال دیا اتنے میں کچھ لوگ بابی بنی مخزوم سے داخل ہوئے تو ان پر یہ شیر پڑھتے ہوئے حملہ کیا لوکان قرنی واحدا کفیتوہ اگر میرا مقابلہ ایک ہوتا تو میں اس سے نمٹنے کے لیے کافی تھا مسجد حرام کی شد پر ان کے مددگار کھڑے تھے جو داخل ہونے والے ان کے دشمن پر اوپر سے اینٹیں وغیرہ پھینک رہے تھے جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان داخل ہونے والوں پر حملہ کیا تو ان کے سر کے بیچ میں ایک اینٹ آ کر لگی جس سے ان کا سر پھٹ گیا تو کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا ورثناقابطما کلومنا والا اقدامینا الدماء ہمارے زخموں کا خون ہمارے ایڈیو پر نہیں گرا کرتا ہے بلکہ ہمارے قدموں پر گرا کرتا ہے یعنی ہم بہادر ہیں ہمیں جسم کے اگلے حصے پر زخم آتا ہے پچھلے حصے پر نہیں آتا ہے اس کے بعد وہ گر گئے تو ان کے دو غلام ان پر یہ کہتے ہوئے جھکے کہ غلام اپنے آقا کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی بھی حفاظت کرتا ہے پھر دشمن کے لوگ چل کر ان کے قریب آ گئے اور انہوں نے ان کا سر کاٹ لیا حضرت اسحاق بن نبی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما مسجد حرام میں شہید کیے گئے میں وہاں موجود تھا میں نے دیکھا کہ لشکر مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہونے لگے جب بھی کسی دروازے سے کچھ لوگ داخل ہوتے تو ان پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اکیلے حملہ کر کے ان کو مسجد حرام سے نکال دیتے وہ اسی طرح بہادری سے لڑ رہے تھے اتنے میں مسجد کے کنگروں میں سے ایک کنگر ان کے سر پر آ گرا جس سے نڈھال ہو کر وہ زمین پر گر پڑے اور وہ اشعار پڑھ رہے تھے اسماء ان قتلت لا تبکینی لم الا حسبی ودینی وصارم اللانت بھی یمینی اے میری اماں جان حضرت اسماء اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو آپ مجھے بالکل نہ روئیں کیونکہ میری خاندانی شرافت اور میرا دین محفوظ اور باقی ہے اور وہ کاٹنے والی تلوار باقی رہ گئی ہے جس کو پکڑنے سے میرا دایاں ہاتھ کمزور اور نرم پڑتا جا رہا ہے اللہ کے راستے سے بھاگ جانے والے پر نکیر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ بن حشام بن مغیرہ کی بیوی سے کہا کیا ہوا حضرت سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے ساتھ نماز با جماعت میں شریک ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں لوگ شور مچاتے ہیں اے بھگوڑے کیا تم اللہ عز و جل کے راستے سے بھاگے تھے اس وجہ سے وہ اپنے گھر ہی میں بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلتے تھے اور یہ غزوہ موتا میں حضرت خارج بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان بات بڑھ گئی اس نے کہا کیا تم غزوہ موتا میں بھاگے نہیں تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں اللہ کے راستے سے بھاگنے پر ندامت اور گھبراہٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے ایک جماعت بھیجی میں بھی اس میں تھا کچھ لوگ میدان جنگ سے پیچھے ہٹے میں بھی ان ہٹنے والوں میں تھا واپسی پر ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تو دشمن کے مقابلے سے بھاگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر واپس لوٹ رہے ہیں پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا کر رات گزار لیں گے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے پھر ہم نے کہا نہیں ہم سیرے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے ہم فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہماری خبر ملنے پر آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں ہم نے کہا کہ ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والوں میں سے ہو میں تمہارا اور مسلمانوں کا مرکز ہوں تم میرے پاس آ گئے ہو اس لیے تم بھگوڑے نہیں ہو پھر ہم نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریا میں بھیجا جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو ہمیں پہلے ہی حملے میں شکست ہو گئی تو ہم چند ساتھی رات کے وقت مدینہ آ کر چھپ گئے پھر ہم نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا عدر پیش کر دیں چنانچہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے جب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہارا مرکز ہوں اسود راوی نے الفاظ نقل کیے ہیں اور میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی جیسی حدیث مروی ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو ہم نے کہا یا نبی اللہ ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم مدینہ نہ آئیں بلکہ سمندر کا سفر کر کے کہیں اور چلے جائیں ہم تو اپنے بھاگنے پر بڑے شرمندہ تھے آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو کیونکہ میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زور سے فرماتے ہوئے سنا اے عبداللہ بن زید کیا خبر ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر تھے اور حضرت عبداللہ بن زید میرے حجرے کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ بن زید تمہارے پاس کیا خبر ہے انہوں نے کہا امیر المؤمنین میں خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے سارے حالات سنائے میں نے کسی واقعے کی ان سے زیادہ اچھی اور زیادہ تفصیلی کارگزاری سنانے والا نہیں سنا جب شکست کھائے ہوئے مسلمان آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میدان جنگ سے بھاگ آنے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں تو فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت تم نہ گھبراؤ میں تمہارا مرکز ہوں تم میرے پاس بھاگ کر آئے ہو یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ یہ تو تیاری کر کے دوبارہ میدان جنگ میں جانے کے لیے ہے حضرت محمد بن عبد الرحمن بن حسین وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بن نجار کے حضرت معاذ قاری رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو جسر ابی عبیدہ کی جنگ میں شریک ہوئے تھے جب وہ یہ آیت پڑھا کرتے تو رو پڑتے ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير جو کوئی ان میں سے پھیرے पीट اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں سو پھر اللہ کا غضب لے کر اور اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے اے معاد نہ رو میں تمہارا مرکز ہوں تم بھاگ کر میرے پاس آئے ہو حضرت عبد الرحمن بن نبی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور جس دن حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اس دن یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے اور ان کو قاری کہا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور کسی کو قاری نہیں کہا جاتا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بن عبید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ شام جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور دشمن ان پر جری ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ شام جا کر اپنے بھاگنے کا گناہ دھو لیں حضرت سعد نے کہا نہیں میں تو اسی علاقے میں جاؤں گا جہاں سے بھاگ کر آیا ہوں اور اسی دشمن کے مقابلے میں جاؤں گا جس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے جس سے میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا چنانچہ حضرت سعد قادسیہ چلے گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں جانے والوں کو تیار کرنا اور اس کی مدد کرنا حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوے میں تشریف نہ لے جاتے تو اپنے ہتھیار حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے حضرت انس بن مارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیل اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن تیاری کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے آپ نے فرمایا فلا انصاری کے پاس جاؤ اس نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ بیمار ہو گئے ہیں اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور اس سے یہ بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ مجھے دے دو چنانچہ وہ نوجوان اس انصاری کے پاس گیا اور ساری بات اس سے کہہ دی تو اس انصاری نے اپنی بیوی سے کہا اے فلانی تم نے جو سامان میرے لیے تیار کیا تھا وہ ان کو دے دو اور اس سامان میں سے کوئی چیز نہ رکھنا کیونکہ اللہ کی قسم تم اس میں سے جو چیز بھی رکھو گی اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں فرمائیں گے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری سواری ہلاک ہو گئی ہے آپ مجھے سواری دے دیں آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے اس پر ایک آدمی نے کہا کہ میں انہیں ایسا آدمی بتاتا ہوں جو ان کو سواری دے دے گا آپ نے فرمایا جو آدمی کسی کو خیر کا راستہ بتائے تو بتانے والے کو کرنے والے کے برابر اجر ملے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوے میں جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا اے مہاجرین اور انصار کی جماعت تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ ان کا کوئی خاندان ہے جو ان کو مال دے دے لہذا تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایسے دو یا تین آدمیوں کو ملا لے چنانچہ ہر سواری والے نے اپنے ساتھ ایسے نادار دو تین ساتھی لے لیے اور ہم سواریوں والے بھی انہی کی طرح صرف اپنی باری میں سوار ہوتے یعنی سواری کے مالک اور دوسروں کے سوار ہونے کی باری برابر ہوتی تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے ساتھ دو یا تین نادار ساتھی لے لیے اور ان میں سے ہر ایک کے سوار ہونے کی جتنی باری تھی میری بھی اتنی ہی ہوتی تھی حضرت واسلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو تبوک کی تیاری کا اعلان فرمایا میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور وہاں سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پہلی جماعت جا چکی تھی تو میں مدینہ میں اعلان کرنے لگا ہر کوئی جو ایک آدمی کو سواری دے اور سواری والے کو اس آدمی کے مال غنیمت کا حصہ سارا مل جائے گا تو ایک انصاری بڑے میاں نے کہا کہ ہم اس کے مال غنیمت کا حصہ اس شرط پر لیں گے کہ اس کو مستقل سواری نہیں دیں گے بلکہ باری پر ہم اس کو سوار کریں گے اور وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا پھر اللہ کا نام لے کر چلو میں اس اچھے ساتھی کے ساتھ چل پڑا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال غنیمت دیا تو میرے حصے میں کچھ جوان اونٹ آئے میں اونٹ ہانک کر اپنے اس ساتھی کے پاس لے گیا وہ باہر آیا اور ایک اونٹ کے پیچھے تھیڑے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ان اونٹوں کو پیچھے لے جاؤ میں پیچھے لے گیا پھر اس نے کہا ان کو آگے لے جاؤ میں ان کو آگے لے گیا پھر اس نے کہا مجھے تمہارے یہ جوان اونٹ بڑے عمدہ نظر آ رہے ہیں میں نے کہا یہی تو ہمارے غنیمت ہے جس کے دینے کا میں نے اعلان کیا تھا اس بڑے میاں نے کہا تم اپنے یہ جوان اونٹ لے جاؤ اے میرے بھتیجے ہمارا ارادہ تو مال غنیمت کے علاوہ کچھ اور لینے کا تھا امام بیحقی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے میں ہم دنیا میں مزدوری لینا نہیں چاہتے بلکہ ہمارا ارادہ تو اجر و ثواب میں شریک ہونے کا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں کسی کو کوڑا دوں یہ مجھے ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے اجرت لے کر جہاد میں جانا حضرت عوب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ میں بھیجا ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پر جاتا ہوں کہ آپ میرے لیے مال غنیمت میں سے ایک مقدار مقرر کر دیں پھر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں تمہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں اس لیے آپ میرے حصے کی مقدار مقرر کر دیں میں نے اس کے لیے تین دینار مقرر کر دیے ہم غزوے میں گئے اور ہمیں خوب مال غنیمت ملا میں نے اس آدمی کو دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مجھے تو اسے دنیا اور آخرت میں بس یہی تین دینار ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس نے لیے ہیں اور اسے ثواب نہیں ملے گا حضرت عبداللہ بن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت اعلیٰ بن منیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں جانے کے لیے اعلان فرمایا میں بہت بوڑھا تھا اور میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا میں مزدوری پر غزوے میں جانے والا آدمی تلاش کرنے لگا کہ میں اسے مال غنیمت میں سے اس کا پورا حصہ دوں گا تو مجھے ایک آدمی مل گیا جب غزوے میں جانے کا وقت قریب آیا تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ پتہ نہیں مارے غنیمت کے کتنے حصے بنیں گے اور میرا کتنا حصہ ہوگا اس لیے کچھ مقدار مقرر کر دو پتہ نہیں مال غنیمت ملے گا یا نہیں چنانچہ میں نے اس کے لیے تین دینار مقرر کر دیے جب مال غنیمت آیا تو میں نے اسے اس کا پورا حصہ دینا چاہا لیکن مجھے وہ تین دینار یاد آ گئے چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس آدمی کی ساری بات میں نے آپ کو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خیال میں تو اسے غزوے کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں صرف وہی دینار ملیں گے جو اس نے مقرر کیے تھے نہ ثواب ملے گا اور نہ مال غنیمت کا حصہ